بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صلاح اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ اسحابی وبارک وسلم اما بعد معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی ہماری محفل جس موضوع کو اسلام تک پہنچانے کے لیے منعقد ہوئی ہے اس موضوع کا عنوان ہے شیعہ مذہب میں معصومیت کی کہانی اس موضوع کو خالصتاً اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں سے پیش کیا جائے گا اور پورے چیلنج کے ساتھ پیش کیا جائے گا اس کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ بھولے اور سیدھے سادے مسلمان اور نیم خاندہ علماء مولوی حضرات عوام الناس شیوں کے اہل بیت کرام کے متعلق غلب آمیز اور ظاہری محبت اور تعظیم آمیز الفاظ خطاب و بیان سن کے جو ان لوگوں پر شیعہ حضرات کے متعلق اہل بیت کرام کی بابت اہل بیت کرام سے متعلق انتہائی عمدہ خیالات اور اعلی اعتقادات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت کے متعلق تو بے مثال واقع ہوئے ہیں ان کی محبت اور تعظیم و احترام کے ساتھ کی تو کسی مذہب میں نہیں ہو سکتی یہ ہمارا آج کا موضوع اس حقیقت کو واضح کرے گا کہ جتنا اس مذہب کے اندر معصومیت اور اس طرح کے دیگر الفاظ کی آڑ میں اہل بیت کرام کی توہین ہوتی ہے کسی مذہب میں نہیں ہو سکتی کسی مذہب سے مراد یعنی کلمہ گو سے باہر جو لوگ ہیں وہ بھی اس مقدس گھرانے کی وہ توہین نہیں کریں گے جو ان لوگوں کے مذہب کی کتابوں میں بطور عقیدہ موجود ہیں تو مسلمانوں کے لیے ابتدان یہ تمبی ہے کہ خدا را محرم کے جلوس ذکر ماتم شرینیا اور معصومیت کے الفاظ سے یہ دھوکہ نہ کھا بیٹھنا کہ یہ لوگ اہل بیت سے بے مثال محبت اور ان کی بے مثال تعظیم و تقریم کرتے ہیں یہ انتہائی دھوکہ ہے اسی دھوکے کو ظاہر کرنے کے لیے ناچیز نے ان کی کتابوں معتبر ترین کتابوں سے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ شیعہ مذہب میں معصومیت کی کہانی کہ وہ ایک کہانی ہے جس کے در پردہ تمام توہین اہل بیت کرام کی اور بدترین توہین ہے جیسے آپ آگے سنیں گے حیران رہ جائیں بلکہ اہل بیت کرام کیا علیہ السلام کی عزتی ایسے ایسے گندے الفاظ میں یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے نمونے آپ کے سامنے آئیں گے ان شاء اللہ یہ لوگ خدا تعالی کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ علیہ السلام کی بدترین توہین کرتے ہیں یہ لوگ اہل بیت کرام کی بدترین بے عزتی کرتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق جو کچھ ان کی ریشہ دوانیاں ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ تو سب کو معلوم ہے اہل بیت کی بات کرتے ہیں ہم بیا اور اہل بیت کی ارحم احمد و تسلیم پھر قرآن کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا وہ کسی یہودی سے بھی متوقع نہیں ہو سکتا جو بھی آپ کو دکھاؤں گا تو میرے بھائی خطا کی نسبت سیدہ پاک کی طرف وہ بھی اجتہادی کی اس کو انتہائی گستاخی اور رسول اللہ کی گستاخی اللہ قرار دینا یہ کس مقصد کے لیے ہے وہ آپ کو اس موضوع کے اندر کھل جائے گا یہ چور چور مچائے شور والی بات ہے اپنے اپنے کیے پر محض پردہ ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے یہ گلوب آمیز الفاظ اور اتنا مبالغے اور تجاوزات کیے ہوئے ہیں اب میں سب سے پہلے ان کے مذہب کی معتبر کتابوں سے معصومیت بتاؤں گا کہ معصومیت کس کو کہتے ہیں ان کی کتابوں سے معصومیت کی حقیقت اور تعریف اور مفہوم بیان کرتے ہوئے ان کی معتبر کتاب بہار اور انوار ملا باقر مجلسی کی جو اصل میں ایک سو دس جلدوں میں تھی اور اس وقت باریک خط کے ساتھ کم جلدوں میں آئی ہے بہار انوار جلد نمبر سات نیا چھاپا سفا نمبر چار سو پینتالیس چار سو چھیالیس یہ موجود ہے اتفق والا عصمت المت من جنوب ہا و فلا اصلا لا عمدن ولا نسی ولا الخطن فی التعویل ولا للاسحاء من اللہ سبحانہ ولم يخالف فی الا الصدوق محمد بن بابوے وشیخه ابن الولید فانهما جوز الاسحاء لمصلحت فی غیر ما يتعلق بالتبلیغ وبیان الاحکام لصح والذی یکون من الشیطان اس عبارت کا کیا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امامیہ یعنی جو اسنا شیعہ ہیں ان کا اتفاق ہے کہ امام لوگ گناہوں سے صغیرہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ نہ آمدن نہ بھول کر نہ تعویل میں خطا کی وجہ سے نہ اللہ تعالی کے بھلانے سے کسی طرح واقع نہیں ہوتا آگے احقاق الحق نور اللہ قاضی شوستری ہندوستانی جو تھا ان کا جس کو شہید ثانی کہتے ہیں کہ سالس سالس پتہ نہیں تو شہید سالس جو ان کا ہے اس کی کتاب احقاق الحق جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو بارہ مراشی کی تحقیق کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ خطا اشتہادی بھی یہ اہل بیت سے اہل بیت کے کرام کے اماموں سے نہیں ہوتی کیونکہ یہ مطالعہ کرتے ہیں ان کے پاس واحج تو نہیں آتی لیکن لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جناب الہام ان پر آتے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ لیکن مطلب یہ نکلا کہ اس سے اس دونوں عبارتوں سے پتہ چلا کہ معصومیت کا معنی یہ وہ کرتے ہیں کہ خطا اجتہادی بھی ان سے نہیں ہوتی کسی طرح کی کوئی خطا نہیں ہوتی اہل بیت سے یہ معصومیت کا معنی ہے لیکن یہاں پر ایک تنبیہ کرتا ہوں ایک تمبی کرتا ہوں آج کے ان بریلوی ملاؤں کے لیے جو ان لوگوں کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں بات سمجھنا ذرا یہی بہار جو ہے اس کی عبارت کے اندر جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا اس کے اندر یہ آیا ہے کہ ان کے مذہب کے دو بڑے شیخ ہیں ایک کا نام ہے شیخ صدوق محمد بن باب قمی شیخ صدوق مشہور ہیں دوسرا ان کا اس کا شیخ ہے استاد ہے ابن الولید یہ دو لوگ یہ کہتے ہیں شیعہ لوگوں کے جو امام ہیں مجت... یعنی مجتہد ان کے مذہب کے ان میں سے دو شخص ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلاط و تسلیم کو اللہ امبیا کہتا ہوں یہ اہل بیت جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی کسی مسلحت کی وجہ سے بھلا دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھلانا اللہ تعالیٰ کا ان کو جائز ہے اس سے پھر اللہ تعالیٰ جب بھلا دیتا ہے تو پھر خطاب آ کے ہو سکتی ہے ان سے تو یہ دو ان کے مذہب کے شیخ کہہ رہے ہیں ولم یخالف یہ عبارت ہے بہار کی ولم فی ہے الصدوق صدوق محمد بن بابا و شیخ و الولید الد فما جب وزل اسحا ل مسلح فی غیر ما اللہ کو بھی تبلیغ بیان الحکام اللہ بھلا دیتا ہے شیطانی صاحب نہیں اللہ بھلا دیتا ہے وہ کہہ رہا ہے شیطانی صاحب نہیں اللہ بھلا دیتا ہے وہ بھلانا اس کا جائز ہے کسی مسلحت کے لیے اللہ تعالیٰ بلا دیتا ہے لیکن تبلیغی مسائل میں نہیں اور بیان احکام میں نہیں ویسے اللہ تعالیٰ جب بھلا دیتا ہے تو پھر وہ ایما بھول جاتے ہیں وہ بھول چوک ان سے ہو جاتی ہے اب جب بھول چوک ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے جب بھول ہو گئی تو جس طرح کے مسئلے کے اندر ہو جائے گی ہو جائے گی اب یہاں پر جو کرنے کی بات ہے جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ مذہب کے دو اتنے بڑے امام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی اگر بھلا دے تو یہ جائز ہے بھلا سکتا ہے اور بھلانا اس کا صحیح ہے ہاں جی پھر وہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان سے ایسا صاحب ہو سکتا ہے اور صاحب کے ساتھ پھر کوئی خطا ان سے واقع ہو جاتی ہے تو ایمان سے بتانا جب ان کے مذہب کے مشائق آپس میں اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کفر قرار دیں اجتہادی خطا کی نسبت کو وہ کفر قرار دیں کیا اپنوں کو کافر کہیں گے بات نہیں سمجھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے مذہب میں کفر نہیں یعنی اجتہادی خطا جو ہے وہ دو شیخ ان کے جائز سمجھتے ہیں شیخ صدوق جس کی کتابیں سب سے بڑی معتبر شمار ہوتی ہیں ان کے مذہب میں اور دوسرا اس کا استاد ابن الولید وہ دونوں جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بھلانے سے وہ بھول جاتے ہیں اور بھول کر پھر ان سے ظاہر بات ہے خطا ہو جاتی ہے اجتہاد کے اندر یا ان کے ذاتی مسائل کے اندر خطا ہو جاتی ہے کسی حکمت کے تحت یہ وہ جب لکھ رہے ہیں تو ایمان سے بتانا یار کیسا ظلم عظیم ہے کہ شیعہ مذہب کے اندر تو اسحا یعنی بھلانا انسا بھلانا یہ تو صحیح ہو اور اہل بیت سے اور ان سے پھر خطا کا وقوع جو ہے اسحا کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کسی مسلحت کے لیے کسی حکمت کے لیے تو کیسی عجیب بات ہے کہ بریلوی مولوی شور مچائیں اور کہیں یہ گستاخی ہے حالانکہ معصومیت کا نظریہ جن کے پاس ہے ان کے تو دو شیخ بہر ہو رہے ہیں تو معلوم ہوا بھائی یہ لوگ بہت غلب کر کے تو غیروں کے دروازے میں داخل ہو گئے ہیں یہ معصومیت کا مفہوم تھا ان کے ہاں یعنی وہ زیادہ شیعہ حضرات یہی سمجھتے ہیں ان کے دو شیخ نکال کر کسی طرح بھی ان سے کوئی خطا غلطی گناہ وغیرہ جان بوجھ کر سب کسی ہوتا ہی نہیں ہے کوئی شا نہیں اب بھائی وہ دیکھنا چاہیے بھی ضرورت معصومیت کی ضرورت کیوں آتی ہے اللہ تعالی معصوم ایسے ان کے مذہب کے مطابق کیوں بناتا ہے اس کو وہ خود بیان کرتے ہیں چنانچہ وہی بہار اور انوار جلد سات صفحہ نمبر چار سو چالیس چار سو اکتالیس پہ اس کی وجہ لکھی ہے اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر عبارت اس پہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن جو اتارا اور جو سنت ہے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں لفظوں کے جب کئی معنوں کا احتمال رکھتا ہے تو امت جو ہے وہ ہر کوئی اپنے اپنے مطلب کا معنی لے گا اور اس سے پھر اختلاف پیدا ہو جائیں گے عمر گمراہ اور تباہ برباد ہو جائے گی لہذا معصوم ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے الہام اور پتے اس سے جناب وہ مانا مطلب متعین کرے گا قرآن کا تاکہ اختلاف اور تباہی گمراہی نہ ہو لہذا معصوم اس کی وجہ سے رد ہوئی تاکہ کسی طرح کا اختلاف اور گمراہی وہ امت رسول میں نہ ہونے پائے یہ انہوں نے مقصد بتایا کس کا معصوم کا کہ معصوم اس وجہ سے ضروری ہے اور بارہ امام ان انہوں نے جو مانے ہیں معصوم اس مقصد کے لیے وہ کہنا ضروری ہے بتا کے مذہبی اختلاف ہے حتیٰ کہ انہوں نے لکھا کہ اگر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے آگے میں بیان کروں گا کہ قرآن جس طرح آیا اگر اسی طرح رہتا تو دو بندے اختلاف نہ کرتے یہ اختلاف اس وجہ سے جو قرآن آیا وہ تبدیل ہو گیا خیر اس کو آگے بیان کروں گا اب میرے بھائی عجیب بات یہ ہے کہ معصوم بھی آئے بات کو سمجھنا معصوم بھی آئے اختلاف نہ ہونے پائے قرآن بھی آیا لیکن اختلافات پھر بڑھ گئے یہ ان کے مذہب کے مطابق کلام کر رہا ہوں اب ان کے نزدیک جو معصوم ہیں ان کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے بھائی یہ بیان کرتے ہیں وہ حضرات کہتے ہیں کہ جی نس ہے وہ کہتے ہیں معصوم جو ہوتے ہیں نا امام وہ شکل صورت سے نہیں پہچانے جاتے وہ زہری بدل سے نہیں پہچانے جاتے ان کی پہچان ہوتی ہے نس کے ساتھ نس کا مطلب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے یہ معصوم امام ہے نے نے انہوں اگلے کے متعلق انہوں نے بعد بعد والا والا یہ سلسلہ اس طرح اشارے کے ساتھ چلتا ہے وہ کہتے ہیں اس طرح امام بنتا ہے اچھا۔ یہ بہار اور انوار چار سو اکتالیس اور چار سو انتالیس اس سے بیان کر رہا ہوں معصومیت معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے عجیب بات کہ یہ لوگ معصومیت جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سر فہرست ایک آیت تطہیر ہے یرید اللہ بہان مرریش والے اس کے اندر جو مانوی تعریف یہ لوگ کرتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں دوسری حدیث آل آبا یا آل کسا بھی اس کسا بھی کہتے ہیں آل کسا آپ علیہ اللہ کا چادر مبارک کے نیچے مولا علی سرکار سیدہ پاک حسنین کریمین کو لانا یہ جو حدیث مبارک ہے اس کو حدیث کسا بھی کہتے ہیں حدیث آل آبا بھی اب میرے بھائی غور کریں ذرا یہ لوگ وہ آیت دوسری حدیث اس کے علاوہ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث ان کے بیان کے مطابق متواتر ہے احقاق الحق کے حاشیے میں مراشی نجفی نے یہ لکھا کہ یہ حدیث متواتر ہے جو پیش کر رہا ہوں انی تار کن فی کو میں تم میں دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ علیہ السلاط و تسلیم یہ حدیث مبارک ہمارے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہے بات کو سمجھنا لیکن معنی میں اختلاف ہے مطلب وہ اپنا وہ اپنا مطلب لیتے ہیں اور ہم اپنا مطلب لیتے ہیں وہ لوگ اس حدیث پاک کو لے کر ایسے جو مطلب لیتے ہیں ذرا توجہ وہ کہتے ہیں ایسے یہ حدیث فرما رہی ہے کہ حضور نے فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے قیامت کے دن میرے پاس پہنچیں گے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آل آبا جو ہے نا وہ معصوم ہے پھر اس سے تجاوز کرتے ہیں تو کہتے ہیں بارہ امام معصوم ہیں حضور نے جو فرما دیا کہ قرآن اور یہ دو جدا نہیں ہوں گے تو معلوم ہوا آل بیت معصوم ہے ناچیز اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر کے آگے چلتا ہے کہ دیکھو یار کیسی عجیب کہانی ہے معصومیت ایک کہانی کیسی عجیب بنائی ہوئی ہے کہ یہ کہنا یہ کہنا کہ اس حدیث سے معصوم ہونا ثابت ہو جاتا ہے جو حضور نے فرما دیا کہ قرآن کے ساتھ آلے بیت رہیں گے تو معصوم ہو گئے جدا نہیں ہوں گے اب میرے بھائی یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھو ہم پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو اہل بیت تو معصوم ہے لیکن یہ بتاؤ کہ کیا قرآن بھی تمہارے نزدیک معصوم ہے میرے بھائیو ذرا غور سے سننا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا کلیجا تھام کے سننا ہے جو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں میں ان کو غور سے سمجھ کے پھر آپ اندازہ لگانا کہ معصومیت کی آڑ میں اہل بیت کے ساتھ اور دین کے ساتھ کیا جاتا ہے دیکھو بات کو سمجھو بھائی وہ کہتے ہیں اہل بیت معصوم ہے حضور نے فرمایا دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس سے ثابت ہوا اہل بیت معصوم ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ اہل بیت تو اس سے معصوم ہو گئے بتاؤ قرآن بھی تمہارے نزدیک معصوم ہے حضور نے تو دو چیزیں چھوڑی ہیں نا تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے نزدیک اہل بیت تو غلطی سے پاک ہیں ان کی طرف خطا کی نسبت کرے تو گستاخ رسول ہے لیکن بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن معصوم کیوں نہیں ہے قرآن غلط کیوں ہے قرآن غلط ہے وہ تو معصوم نہیں ہو سکا جس کا محافظ اللہ ہے قرآن فرما رہا ہے نہن نزل نہ ذکر فائنا لہو لحافظ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن اتارا ہم ہی اس کے محافظ ہیں یہ ہے قرآن میں یاری مان سے بتا اب جس کے محافظ اللہ اللہ جس کا محافظ ہے بات کو سمجھنا اللہ جس کا محافظ ہے وہ تو ان کے نزدیک غلط ہے معصوم نہیں رہا آگے چل کر میں ثبوت پیش کروں گا ان کے نزدیک وہ تو معصوم نہیں رہا تو یار بتاؤ کہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کو محفوظ رکھیں گے کہاں وعدہ ہے قرآن نے قرآن نے بتایا قرآن کا محافظ اللہ ہے لیکن اللہ نے کہیں نہیں فرمایا سوائے رسول پاک کے اللہ نے رسول پاک کے متعلق فرمایا واللہ اللہ من الناس اے میرے محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اب بات کو سمجھنا ولہ یا سے من انداز اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی دست اندازی سے محفوظ رکھنے کا اس نے وہ وعدہ پورا فرمایا الحمد للہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزاز شریف کو کافر قتل نہیں کر سکے ایسے ہے نا آپ علیہ السلاط و تسلیم کا دنیا سے جانا اس کا سبب قتل نہیں ہے اللہ نے وعدہ فرمایا اب اس کا مطلب ہے قرآن نے دو چیزوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ایک قرآن کا ایک حبیب رحمان کا اور دونوں وعدے پورے کر دکھائے ایمان سے بتاؤ لیکن کہاں ہے اہل بیت کے اہل بیت کی حفاظت کرنے کا وعدہ کہاں ہے اگر ہوتا تو امام حسین شہید کیوں ہوتے بات نہیں سمجھے اگر ہوتا تو امام حسن شہید کیوں ہوتے اگر ہوتا تو مولا علی شہید کیوں ہوتے بات نہیں سمجھے میری تو بتاؤ جن کے متعلق اللہ نے حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا ہے ان کو تو یہ سمجھتے ہیں معصوم اور جن کے متعلق اللہ نے صاف لفظوں میں وعدہ فرمایا ان میں سے قرآن کو یہ غیر معصوم سمجھتے ہیں اور دوستو کیا بڑی زیادتی اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی کہ حدیث تو ایک ہی ہے نا اس میں دونوں چیزوں کا آیا ایک کو معصوم کہنا دوسرے کو غلط اور پھر ان سے پوچھو تم خود تو کہہ رہے ہو ابھی بہار اور انوار کا حوالہ پیش کیا حوالے بہت اب بہار کا اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ بہار ان کی تمام کتابوں کو جمع کرتی ہے اس کے اندر سب حوالے ہیں سب کتابیں ہیں وہ اتنا بڑی کتاب ایسے نہیں بن گئی اس نے شیوں کی سب کتابوں کو جمع کر دیا اس وجہ سے وہ بہار الانوار ہے یعنی ان کے نزدیک انوار کا انوار کے سمندر ہیں اس میں تو بہار الانوار جو ہے اس کا میں نے ناچیر نے حوالہ ابھی سنایا آپ کو معصوم کیوں آتے ہیں معصومیت کی ضرورت کیوں ہے بتائیے نا کیا بھائی قرآن جو ہے وہ حدیث جو ہے یہ دونوں کئی کی معنی رکھتے ہیں احتمال کئی کی مانوں کا ہے جب بہت سے معنوں کا احتمال ہے ان میں تو معصوم ہونا چاہیے جو ان کا معنی صحیح معین کر دے کہ یہ مطلب ہے تاکہ لوگ گمراہی سے اور اختلاف سے بچ جائیں یہی ہے نا اب ایمان سے بتانا میرے دوستو معلوم ہوا کہ اہل ان جو امام ہیں جو امام ہیں ان کے مذہب میں وہ آئے ہیں قرآن کے توجہ درا قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے قرآن کے مانے کی حفاظت کے لیے جس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ پاسباں بن کر آئے ہیں جس کی چوکی داری کرنے آئے ہیں وہ تو غلط ہے تو حفاظت اب بتاؤ پاسبانی کس کی ہوگی اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ان کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا واہ سبحان اللہ مذہب ایسا ہی ہونا چاہیے یہ چلے یہ چلے اہل بیت کی عزت بنانے کے لیے ارے بھائی اتنا بڑا شان مقام کیوں دیا معصوم بنا دیا امبیا کے ساتھ امبیا سے بھی اوپر لے گئے جیسے آگے بتاؤں گا امبیا سے بھی اوپر مانتے ان کو جن کو امبیا علیہ السلام سے بھی اوپر لے گئے کیسی عجیب بات ہے وہ آئے تھے کس کے لیے قرآن کے معنی محفوظ کرنے کے لیے بولو قرآن کے معنی مسلم مطلب کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے اور ہوا یہ ہوا یہ کہ شروع پہلے دن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد قرآن محفوظ نہ ہو سکا قرآن اڑ گیا غلط ہو گیا کمی بیشی ہو گئی جیسے آگے بتاؤں گا قرآن میں جب کمی بیشی ہو گئی تو بتاؤ صحیح قرآن میں کبھی جس کی حفاظت کے لیے آئے تھے وہ تو معصوم نہیں رہا تو حفاظت کرنے والے معصوم کیسے رہیں گے بھائی اب میں سب سے پہلے حوالے دیتا ہوں اللہ اکبر و کبیرہ ان کے اس ظلم ظلم کے جو انہوں نے قرآن کے ساتھ کیے ہیں اور یہ لوگ قرآن کو غلط مانتے ہیں اور سنو ان کے نزدیک قرآن کا غلط ہونا ایک ہے قرآن میں کچھ اضافہ کرنا اس کے اندر یہ اختلاف رکھتے ہیں کچھ کہتے ہیں ہوا ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ایک ہے قرآن سے کوئی باتوں کو اڑا دینا جس کو کہتے ہیں کمی نقصان وہ ان کا اتفاقی ہے یہ نقطہ ذہن میں رکھنا یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ لوگ ان کے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اضافہ نہیں ہوا ہاں جو اللہ نے اتارا تھا اس سے کوئی چیز ہے معاذ اللہ صحابہ نے یہ صحابہ کو کہتے ہیں منافقین اور مبدلین اور مغیرین یہ کہتے ہیں وہ مبدلین مغیرین منافقین معذ اللہ صحابہ نے اہل بیت والی تمام صورتیں اڑا دی کم کر دی تو یہ کم کرنے پر سارے متفق ہیں بڑھانے میں اختلاف رکھتے ہیں بات نہیں سمجھے لیکن زیادہ لوگ ان میں سے کیا کہتے ہیں جو ان کے امام موجود میں گننے چلا ہوں اور یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ان میں سے کہ قرآن میں اس کی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی کمی اضافہ نہیں ہوا جو کہتے ہیں اضافہ نہیں ہوا وہ پتہ کون ہے وہ قریب زمانے کے لوگ ہیں یہ کب پیدا ہوئے یہ تیرہ سو تیس کے بعد کیونکہ ان کا پہلا وہ شخص جس نے تمام روایتیں ان کی کتاب اللہ کی تبدیلی کے متعلق جمع کی ہیں اس کا نام ہے نوری تبرسی یا نوری تبرستانی اس کی کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریر فی تحریف کتاب رب الارباب فصل الخطاب یہ بندہ ان کا ہے تیرہ سو تیس کا اس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کے اندر دو ہزار روایتیں اس نے اکٹھی کی ہیں اس بات پر کہ قرآن غلط ہے یہ نیٹ پہ موجود پڑی ہے کتاب دیکھ سکتے ہیں فصل الخطاب نوری تبرسی کی اب بات کو سمجھیے گا یہ میرے ہاتھ میں ایک مجموعہ ہے وہ جو نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے نا کتاب فصل الخطاب اس کے ساتھ اس کے تعارف کے لیے یہ شیوں کی طرف سے لکھی ہوئی ہے یہ کوئی فیصل نور ہے اس نے لکھی ہے اس کے اندر اس کو مقدمہ سمجھو اس کا یہ مقدمہ کے طور پر لکھی گئی ہے جب فصل الخطاب کتاب لکھ کر منظر عام پہ آئی نا تو یہودی عیسائیوں نے یہ خود لکھ رہا ہے میں اس, اس, اس, یہ جو ہاتھ میں کاغذ پکڑے ہوئے ہیں نا جو دیکھنا چاہے نیٹ کھول لے ابھی نظر آ جائے گا اس کے اندر جو لکھ رہا ہے میں اس سے وہی بیان کر رہا ہوں کہ جب یہ کتاب منظر عام پہ آئی تو یہودیوں عیسائیوں نے سب سے بڑا اس کو قبول اور پسند کیا انہوں نے کہا دیکھا یہ کہتے تھے ہمارا تورات اور انجیل جو ہے اس میں تعریف ہے تبدیلی ہے غلط ہے واہ بھائی واہ یہ تو مسلمان ہو کر اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں قرآن غلط ہے قرآن میں تبدیلی ہے جب یہودیوں عیسائیوں نے اعتراض اٹھائے تو ان کے خمینی وغیرہ اور دوسرے تیسرے جو اس دور کے قریب قریب کے تھے فصل الخطاب والے نوری کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی ہوئے ہوئے یہ تو کام خراب ہے اس سے تو ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے مسلمان ہم سے متنفر ہو جائیں گے یہ تو مذہب کا بیڑا غرق ہو جائے گا نوری تبرسی نے کیا کیا اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا بھائی برات ہے ہماری کچھ نے کہا اس سے اس نے غریب اور شاد اور کمزور روایتیں جمع کی ہیں کچھ نے کہا یار ہمارا اس سے کوئی یہ طائفہ یہ جماعت کی بات نہیں بس ایک شخص کی بات ہے فلاں فلاں فلاں افسوس یہ ہے اتنا نہیں سوچا کہ یہ گندگی پھیلی ہوئی اس نوری تبرسی سے نہیں ہے اس نے صرف جمع کر کے پھیلائی ہے جو تمہاری کتابوں میں پہلے منتشر ہے اس کا کیا کرو گے اب یہی مجموعہ لکھنے والا اس نے جتنے ان کے پرانے امام تیسری صدی سے لے کر کون سی تیسری صدی سے لے کر نوری تبرسی کے دور تیرہ سو تیس تک ہے ان کے جو نام گنوائے ہیں بڑوں بڑوں کے ان کی کتابوں کے یہ بہار الانوار نوری تبرسی تو بعد کا ہے بہار الانوار والا تو پہلے ہے اور بہار انوار کے اندر یہ سارا باب ہے وہ ابھی میں سناؤں گا آپ کو قرآن کی تعریف کا باب ہے وہ آپ کو سناؤں گا اس سے پہلے جو ان کی اصح کتب ہے اصح کتب یہ دیکھ رہے ہیں آپ الکافی جیسے ہمارے اہل سنت میں قرآن کے بعد بخاری کا مقام ہے ان کے نزدیک نہج البلاغا کے بعد اس کا مقام ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اسی کتاب سے روایتیں دکھاؤں گا نوری تبرسی تو کل کا ہے اس سے دکھاؤں گا ستر گاز کا قرآن دکھاؤں گا اس سے اسے دکھاؤں گا اب میں یہ جو مجموعہ ہے نیٹ پہ جو دیکھنا چاہتا ہے کر سکتا ہے گا جتنے لوگ ان کے پرانے ان کے پرانے جو ہے نا یہ جو فی کتاب فصل خطاب ایک نظر جس کو کہتے ہیں یہ تعارفی کاغذ جو ہیں جو تعارفی تحریر ہے اس میں لکھا ہوا ہے ذاکر نقل نعمت اللہ الجزائرین الاخبار الدالت علی تعریف تزید علی الف حدیث نعمت اللہ جزائری رافضی شیعہ کے حوالے سے اس کتاب والے نے نقل کیا تبرسی نے نوری تبرسی نے فصل خطاب میں کہ شیعوں کی دو ہزار سے زیادہ روایتیں ہیں کتنی جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن غلط ہے دو ہزار سے زیادہ روایتیں ان کی تو کیسے کہہ رہے ہیں بھائی اور آپ یہ روایتیں شازہ ہیں فلان ہے فلان ہے فلان ہے ہاں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ سکات کے وہی نام جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں وہ تقریباً کتنے ہیں چوبیس میں نام گنواتا ہوں سننے والے خود معلوم کرتے جائیں گے کہ یہ امام مجتہد ہے اپنے دور کا کہ نہیں ہے سب سے پہلا نام لکھا ہوا ہے تفسیر قمی والے کا یہ ہے یہ تیسری صدی کا ان کا امام ہے تفسیر قمی مشہور ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے سب سے پہلا نام یہ ہے اس نے کہا قرآن غلط ہے قرآن میں بہت غلطیاں ہیں قرآن میں تعریفیں ہیں قرآن میں تبدیلیاں ہیں اور معذ اللہ صحابہ نے کی ہیں نمبر دو مذہب و تلمید ہی فقت الاسلام الکلینی وہ استاد ہے کمی اور یہ کلینی شاگرد ہے الکافی والا دوسرے نمبر پہ اس کا نام لکھا ہے یہ فقت الاسلام ہے اسلام کا مضبوط بندہ ان کا یہ مضبوط بندہ کہہ رہا ہے بھائی کہ قرآن غلط ہے وہ آپ کو دکھا دوں اگلا مسئلہ اگلا نام محمد بن حسن اصفار الجلیل اصقت الجلیل مضبوط بھی ہے اور بڑی شان والا بھی ہے اس کی کتاب ہے بسائر الدراجات جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے دیکھتے جائیے ذرا سنتے جائیے اور میں کہہ رہا ہوں تھام کے سننا اور اب اندازہ لگانا ان لوگوں کا جنہوں نے ان کا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اور میں نے اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا وہ ایک شمس الرحمان مشادی ہے وہ شیعہ شیعہ کے ہاتھ سے رابضی کے ہاتھ سے پگڑی بنوا رہا ہے جی اور یہ دیکھیں ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے وہ چاہے ستھن بھی ان سے لے لیں ہاں جی پگڑی تو پگڑی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے متعلق یہ گمان کیا خیال بھی نہ کرنا کہ ان کے دل کے اندر کوئی ماسا دین کی قدر ہے ہاں، ذرا برابر یہ خیال بھی نہ کرنا اچھا چوتھا نمبر جی اسقا محمد بن ابراہیم نعمانی غیبت نعمانی کے نام سے یہ محمد ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم کاتب نعمانی یہ فارسی کے اندر ہے یہ بھی بہت پرانا کتنے ہو گئے بھائی چار پانچ نمبر جی اللہ اکبر و کبیرا محمد بن مسعود عیاشی تفسیر عیاشی والا محمد بن مسعود بن عیاش سالامی سمر کندی جس طرح لکھا ہوا ہے نشر البلاغا قوم سے چھپی ہوئی ہے ایران سے کتنے ہو گئے پانچ چھٹا فرات بن ابراہیم کوفی اس کی تفسیر فرات ریاض کتب خانہ ریاض الجنا والے کے پاس پڑی ہے میں نے دیکھی تھی میں نے لی نہیں ہے کون کون سی خریدے اگلا افیک النقد دیکھو جو بھی لکھ رہے ہیں کسی کے نام کے ساتھ ایسا نہیں کہ غیر موت پر بندہ ہے نا سیکا اصیکت النقد محمد بن عباس ماہ یار سنو اور یہ لکھ رہا ہے فقط مالا تفاصیر ام بل اخبار اصریفیاد المانا قرآن کے غلط ہونے میں تفسیریں بھر دی انہوں نے روایات بھر دی آٹھ نمبر محمد بن محمد نعمان مفید جس کو میرے خیال میں شیخ مفید کہتے ہیں یہ نامہ نمبر نو بخت مشہور ہے نو بخت نام اس کا ہے اسماعیل بن علی نو بخت پھر اس کا بھانجا ہے حسن بن موسا پھر ایک اور نوبخت شیخ جلیل ابراہیم بن نوبخت صاحب و کتاب الیاقوت بارہویں نمبر پہ اسحاق کاتب یہ وہ اس شخص کا نام لکھا ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ کئی حضرات ہمارے شیعہ اس کو معصوم سمجھتے ہیں یعنی اماموں کے ساتھ کا یہ لکھا ہوا ہے ورعی سہاد ہی طائفہ اشیخ اللہ قیلا بے عصمت ہی ابو القاسم حسین بن روح حسین بن روح بن ابی بہر نو بختی السفیر الثالث بین اشیا الخا اگلا نمبر حاجب بن لیس بن سراج اگلا نمبر فاضل بن شاہدان اگلا نمبر شیخ جلی شیخ جلیل محمد بن حسن شیبانی اگلا نمبر فیقہ احمد بن محمد بن خالد برقی کتاب المحاسن والا اگلا نمبر فیقہ محمد بن خالد نجاشی اگلا نمبر اللہ اکبر وہ شیخ کہا اللہ لم لہو اللہ ذلت فی الحدیث اتنا بڑا مضبوط بندہ ہے کہہ رہا ہے کہ حدیث کے اندر کبھی اس نے لغزش ہی نہیں کی اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے اس نے تو جو بات لکھی ہے بالکل لغزش سے پاک ہوئی نا غلطی خطا سے پاک ہوئی نا وہ جو لکھ رہا ہے قرآن غلط ہے وہ تو غلطی سے پاک ہو گیا نا کیونکہ اس کو اس کی تو حدیث میں غلطی کبھی پکڑی نہیں گئی اتنا بڑا بندہ ہے ان کا محمد بن اگلا بندہ محمد بن حسن سیرنی پتہ نہیں سیرہ نہیں ہے اگلا بندہ احمد بن محمد بن سیار اگلا شخص حسن بن سلیمان ہلی جس کی یہ تجرید مشہور ہے جس کا راد ابن تیمیہ نے لکھا تھا منہاج مناج السنہ یہ تجرید پر شرح ہے اس کی کشف المراد ہلی کہتے ہیں کہ اگر تجرید المراد پر کشف المراد نہ ہوتی تو تجرید سمجھ نہ آتی تجرید کس کی ہے عقیدے میں نصیر الدین توسی کی ہے جس کو محقق توسی کہتے ہیں مشہور اس کی عقیدے میں ایشیا عقیدے میں یہ کتاب ہے تجرید الکلام اس تجرید پر شرح ہے ہلی کی تو ہلی نے بھی یہی لکھا ہے اللہ اکبر اگلا بندہ سید الجلیل علی بن تاؤس اگلا دو اور کوئی کتابوں کے مصنفین بتائے ابن شاہ راہشو جو ہے نا وہ بھی ذکر کیا اس کو بھی غرض ہے کہ یہ چوبیس پچیس نام ہیں ان کے تمام محدثین کے بتاؤ بعد والے جو کہہ رہے ہیں جی بس اسے ایک شخص ہے تو اس نے یہ لکھ دیا ہے فلان لکھ دیا ہے معلوم ہوا جو تقیہ کرنا ہوتا ہے نا وہ تقیہ کرنے لگے لیکن چل نہیں سکا یعنی یہ ایمان سے کہتا ہوں شیعہ مذہب کے اندر یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ معذ اللہ معذ اللہ قرآن غلط ہے یہ ان کے نزدیک متواتر ان کے ضروریات سے آئیے یہ ان کے ضروریات مذہب سے ہے جس طرح کے وہ لوگ علیہ السلام سے اماموں کی فضیلت ضروریات دین سے سمجھتے ہیں یہ تنقیح المقال ہے کی اسماء اور رجال کے موضوع پر بن خنیس رابضی تھا جو اما کو نبی کہتا تھا اور امام جعفر صادق اس کو کہتے تھے خنیس الخر گوبر کا کیڑا اس کے متعلق اس اس کے حالات کے اندر اس نے لکھا ہے مامکانی عبداللہ مامکانی نے کیا کہ معذ اللہ عیما جو ہے یہ امبیا ہیں وہ کہتا تھا اور پھر یہ آگے تعویل کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ امبیا کی طرح ہے اور پھر عجیب بات اللہ پاک معاف کرے یہ اپنی طرف سے لکھتا ہے کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جو امبیا ہمارے ائما ہے نا امام لوگ ہمارے بارہ کہتا ہے یہ حق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے یہ افضل ہیں یہ ہمارے دین کی ضروریات میں سے ہے بدیہیات میں سے ہے جس کو ہر چھوٹا بڑا ہمارا شیعہ جانتا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ افضل ہیں ان نبیوں سے پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں سے کسی نبی کے لیے علم کا ایک دروازہ کھولا کسی کے لیے دو تو جو ہمارے امام لوگ ہیں معاذ اللہ ان کے لیے اللہ نے سارے غیب کے دروازے علم کے کھول دیے جب کھول دیے تو وہ کہتا ہے وہ خدا کی طرح بن گئے میں عبارت پڑھتا ہوں ایمان اگر مصر اللہ کا لفظ میرا ناک کاٹ دینا یہ دیکھو یہ دیکھو جی یہ کہہ رہا ہے بے شاپ عبادت و العبد مصر اللہ تعالی مصر اللہ تعالی وہ اللہ کی کو مثل ہے وہ ایمان سے بتانا یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا معذ اللہ معذ اللہ امام لوگ نبیوں سے بڑھ کر خدا کی مثل ہو جاتے ہیں یہ تعریف ہے قرآن قرآن کی تبدیلی قرآن کو غلط کہنا یہ دیکھو یہ ہے بہار الانوار اور پیچھے القرآن لکھا ہوا ہے قرآن کی جب بحث اس نے کی ہے تو اس نے اس کے اندر یہ دیکھو ما جا فی کیفیت جمع القرآن صفحہ نمبر تیئیس جلد نمبر انیس قرآن کی بحث میں اس نے سنو اس نے صاف لکھا ہے میں وہ عبارت بھی پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ جو سورت احزاب ہے احزاب اس کو کم کر دیا گیا یہ اصل میں سورت بقرہ سے بھی لمبی تھی اچھا بھائی بتاؤ حفاظ کرام بیٹھے ہو صورت حزاب کتنے رکو کی ہے یا کتنے ورکوں کی ہے آدھا پارا ایسے اور وہ کہہ رہا ہے کہ سورت بکرا سے بھی بڑی تھی تو کتنا بن گئے سورت بکرا سے بڑی وہ ڈھائی سپارے کی ہے تو اس کا مطلب ہے تین سپارے کی تو ضرور بنے گی ہے اب کتنے سپارے اڑا دیے اس نے ڈھائی یعنی اس کا مطلب ہے احزاب سے ڈھائی سپارے صحابہ نے اڑا دیے یار عجیب بات ہے ان ظالموں کی سمجھ نہیں آتی ڈھائی سپارے ایک سورج سے اڑا دیے صحابہ نے اور اہل بیت آئے ہوئے مانا بچانے کے لیے اور میں کہتا ہوں بدھو ذرا بتاؤ تو صحیح جو اہل بیت قرآن کے لفظوں کی حفاظت نہیں کر سکے اور سپاروں کے سپارے اڑ گئے وہ مانا کیسے بچا سکتے ہیں یار بتاؤ تو صحیح کیسا کیا کیا لوگوں کا بیڑا گھر کر رکھا ہے ان لوگوں نے کبھی معصومیت کی آڑ میں کبھی غم حسین کی آڑ میں کبھی کسی کے آڑ میں ہے یہ میٹھے میٹھے الفاظ سن کے پاگل دنیا پاگل ہو رہی ہے بتاؤ خدا تمہارا کھانا خراب کرے بتاؤ تو صحیح یہ ڈھائی ڈھائی سپارے تو ایک سورج سے اڑا دیے میں عبارت پڑھتا ہوں بیار الانوار کی آیت اللہ خمینی کہتا ہے کہ بیار الانوار والا ملا باقر جو ہے یہ ہمارے نزدیک حرف آخر ہے اس نے جو ہمارے شیعہ مذہب کی ترجمانی کیا ہمیں پورا اعتماد ہے لو بتاؤ اب میں وہ مقام پڑھتا ہوں جہاں یہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر و کبیرہ ثواب العمال کتاب ہے اس کا حوالہ دے رہا ہے یہ یعنی کتاب ان کے حوالے نہیں گنے جاتے ایمان سے کہتا ہوں وہی بات ہے دو ہزار روایتیں ہیں آخر دو ہزار یار بتاؤ تو صحیح کم از کم جب دو ہزار روایتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کی تبدیلی کے اب آگے بیان کرنے والے دو ہزار شیعہ کے امام تو ہو گئے شیوں کے دو ہزار امام تو جمع ہو گئے کیونکہ دو ہزار روایتیں ہیں نا تو ہر روایت ایک امام کی مانو تو کہاں جا پہنچتا ہے مسئلہ بتائیں نوبل کا پیسے پہنچے گی کیا ہے آگے ان ابھی عبداللہ اللہ بدنام کرنے کے لیے امام جعفر صادق دیکھو تو صحیح یار ہے اس کو فکا جعفریہ کہتے ہو فکا جعفریہ اسی کا نام ہے قرآن غلط ہے اب بدھو قوم جو عیاش ہیں اور دین سے تھکے ماندے ہوتے ہیں وہ اس مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے یہ آج جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اندر جو مدئی میرے خیال بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار تم جو کہتے ہو ذاکرو تمہاری تم تم احتیاط نہیں کرتے بے احتیاطی سے بولتے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے تم قرآن کے بھی گستاخ ہو فلاں کے گستاخ ہو فلاں کے گستاخ ہو لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے تو کیا کہہ رہا ہے یہ ذاکروں کا مسئلہ نہیں تمہارے اماموں کا مسئلہ ہے بیڑا غرق تمہارے ذاکروں کا اماموں نے کیا ہے تو ذاکروں کا پڑھ رہا ہے اپنے اماموں کی بات سن ذرا یا مذہب چھوڑنا پڑے گا اور یا پھر یا مذہب چھوڑنا پڑے گا یا قرآن چھوڑنا پڑے گا دو باتیں اکٹھے نہیں چل سکیں گی کیا انا انا ابی عبداللہ فقہ جعفریہ امام جعفر صادق کا نام سنا ہے یہ نہیں دیکھا کہ کس دکان پہ لگا ہوا ہے انا ابی عبداللہ قال من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار الأحزاب في جوار محمد وازواجه ثم قال سورة الاحزاب احزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم يبنى سنان ان سورة الاحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت اطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها ثواب الاعمال صفحہ نمبر ایک سو سینتیس کا حوالہ نیچے حاشیہ والا دے رہا ہے اوپر نام ہے بہار الانوار والا اس کا حوالہ دے رہا ہے بات کو سمجھنا امام باق نعوذ باللہ امام جعفر فرماتے ہیں کہ صورت احزاب کو جو زیادہ پڑھے گا وہ قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہوگا معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ ان کے پڑوس میں رہے گا پھر صورت احزاب کے اندر قریشی مردوں اور عورتوں کی فضیحتیں اور رسوائیاں بیان ہوئی ہیں ہیں ان کی بے عزتیاں بیان ہوئی ہیں اے ابن سنان صورت حزاب نے قریش عرب کے قریشیوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا صحابہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ذلیل کر کے رکھ دیا کانت اتوالا من صورت البقرا یہ صورت بکرا سے اتول سورت بکرا سے لمبی تھی بتاؤ یہ ایک آیت دو آیتوں کی بات ہے بتاؤ ہاں؟ ایمان سے بتاؤ قرآن کے اندر ایک حرف کی کمی بیشی سمجھنے والا کون ہے کافر تو جو ایک سورت میں ڈھائی سپارے ایک سورت میں ڈھائی سپارے کم سمجھ رہا ہے اس کا کیا بنے گا بات نہیں سمجھے میرے بھائی یہ ایک حوالہ میں نے دیا اب وہ سب سے ان کی بڑی جو اسل کتب ہے بخاری کے بعد میں ستر گز کی بات کرتا ہوں میں ایمان سے جب چھوٹا تھا نا میں سمجھتا تھا کہ جی یہ ستر گز کی بات کرتے ہیں یار ان کا شیعوں کا قرآن ستر گز کا ہے یار یہ ایسی جھوٹی موٹی ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ستر گز کا قرآن مانے رات مطالعہ کر رہا تھا تو ایمان سے سامنے وہی روایت آ گئی میں نے کہا پھر سنتے تھے کہ جی یہ کہتے ہیں حضرت عثمان کی بکری کھا گئی آپ نے بھی سنا ہوگا میں نہیں مانتا تھا کہ یار بکری کھا گئی یہ ان کا قیدا ہوگا آخر یار کلمہ پڑھتے ہیں رات دیکھا تو معلوم ہوا ایسے ہی ہے بہار میں بھی ہے کلینی کے پاس بھی ہے یہ دیکھو یہ میرے پاس اصول کافی جلد پہلی چھپی ہوئے مؤسس و احیاء کوتب الاسلامیہ تالیف فقت الاسلام کلینی یہ اسلام کا مضبوط بندہ ہے عمدہ ان کے اسلام کا مضبوط اور عمدہ بندہ ہے ایران قوم سے چھپی ہوئی ہے جو کوتب اربا کے ساتھ ہے یہ دیکھو کالا با محمد وما وماطری کال تو جو الفا کا انہوں نے کہا ہمارے پاس جامعہ ہے چبی اچھا، جامعہ کیا ہے کالا صحیح کتاب ہے تو لوہا سبر نذران ستر ہاتھ لمبے ہی ہے بے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کے ہاتھ مبارک کے ساتھ ستر ہاتھ و املا ہی منفل کفی و خط علی بے نئی حضور نے املا کرایا مولا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا اس کے اندر ہر حلال حرام ہر چیز ہے جس کے اندر لوگ جس کے محتاج ہیں وہ بالکل سب کچھ اس کے اندر ہے اچھا اس کے بعد آگے پھر لکھتا ہے اللہ اکبر سنو بھائی پھر کیا تو مسا کہ سنو بھائی پھر کچھ دیر خاموش رہا کہتا ہے فاطمہ ہمارے پاس مصاف فاطمہ ہے مصاف فاطمہ وہ مایودری مصاف فاطمہ ان کو کیا پتا لوگوں کو مصاف فاطمہ کیا ہے مصحف جس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم مصحف کس کو کہتے ہیں کالا کل تو وما مصحف فاطمہ مصحف فاطمہ کیا ہے کالا مصحف فی ہے مثل و قرآن کم ہاد مرات مصحف فاطمہ وہ ہے جس کے اندر یہ جو تمہارا قرآن ہے تمہارا یہ لفظ ہیں جو تمہارا قرآن ہے اس کے تین گنا تین قرآن اس میں ہیں سلا مرات فی ہے مسلو قرآن کم حضا سلاس مرات ولہ فی ہے من قرآن کم حرف واحد اللہ کی قسم اس کے اندر تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے وہ رسول لکھ کر دے گئے اللہ بادہ ناجل بلا گا ہے بادہ ناجل بلا ہے یہ پانچ سو پانچ سفا اسی کا پانچ سو پانچ سفا پینتیس ستاسی پینتیس ستاسی یہ نمبر ہے اس کا روایت کا ایک شخص نے امام جعفر صادق کے سامنے قرآن پڑھا کچھ پڑا میں سن رہا تھا جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن اس طرح کا قرآن ہی نہیں تھا ابو عبداللہ نے فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا کفان ہاد ہلکرات یہ نہ پڑھ اقرا کما یکرا اناس ہو جیسے لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ القائم ہو مہدی آئے مہدی جب مہدی آئے گا وہ قرآن پڑے گا پورا حد ہی وہ قرآن پڑے گا اس کو بس نہ چھیڑ اس کو نہ چھیڑ ابھی حضرت جی وہ پڑھ رہا ہے بندہ وہ پڑھ رہا ہے قرآن کا ایک ہی نہیں ہے اس میں اور کہا جا رہا ہے ٹھہرو ابھی نہ چھیڑو اس کو یہ پورا وہ قرآن اصل جس کو تم پڑھ رہے ہو یہ وہ لائے گا اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں اس وقت وہ تھا لیکن وہ لائے گا ابھی ظاہر نہیں کرنا کہیں ڈنڈے نہ پڑے اور انہوں نے لکھا ہے وہ بہار میں لکھا ہے میں بہار سے سناؤں گا ہاں کہ سلاطین اسلام جو ہے نا ان سے ہمیں تقیہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ بچا سکتا ہے اگر ایسا کریں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے ہمیں لہٰذا ان سے بچنے کے لیے ایسا کرو چپ چپ کرو یہ لوگ پڑھ جو رہے ہیں بس اسی انہیں کے ساتھ پڑھتے رہو اس کا مطلب ہے یہ جو پڑھتے ہیں تقیق کے طور پر پڑھتے ہیں قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے یہ جو شرح لکھی ہیں تفسیریں لکھی ہیں اسی طرح لکھی ہیں محض اپنے آپ کو بچانے کے لیے ورنہ عقیدہ وہ ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے او میرے بھائیو محض بادشاہوں اور مسلمانوں کے خوف سے کہ کہیں قتل نہ کر دیں یہ لوگ اپنے قرآن کو نہیں چھوتے وہ اصلی قرآن جس کو کہتے ہیں وہ پت... وہ نہیں نکالتے اسی پہ تفسیریں لکھی ہوئی اسی پر سب کچھ کھویا ہوا ہے لیکن یہ ہے جب آئے گا تو وہ لے آئے گا واخرا جل مساف اللہ کہتا بہو علی سنو امام جعفر صادق کتنے میں اندر گئے گھر سے باہر وہ قرآن لائے جس کو علی پڑھتے تھے فقال اللہ محا کتاب اللہ امام جعفر صادق اندر سے قرآن لائے فرمایا یہ ہے اللہ کا قرآن کتاب سنو کمان ضلع اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ نے اتارا تھا یہ قرآن وہ ہے وقت جمع تو اللہ حین میں نے علی کے دو تختیوں کے درمیان سے جمع کیا ہے دو گتوں کے درمیان سے فکال ہوا اے کہنے لگے ہاں یہ ہے اصل قرآن اب ہمیں کسی قرآن کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا اس کے بعد تم دیکھو گے بھی نہیں پھر آپ نے چھپا دیا کیا ہے یار یہ پورا باب ہے باب التحریف فی القرآن بہار میں وہ نوری تبر سی فصول خطاب کا کیا کیا انکار کرو گے وہ خمینی وغیرہ کہاں بھاگو گے یہ تمہارا نہیں چلے گا تمہاری کوئی کتاب ایسی نہیں جو تمہاری چغلی نہ کر رہی ہو تمہاری اندر کی چال کو کھول نہ رہی ہو تمہاری تو ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کدھر بھاگو گے یا مذہب چھوڑو یا قرآن سے منہ موڑو جس طرح موڑا ہوا تھا موڑا ہوا ہے اور تقیے سے کام لے رہے ہو یہ دیکھو یہ دیکھو میرے بھائی پھر اس نے تفصیل سے چاند آیاتیں لکھی جی جو تبدیلی والی ہیں انہوں نے بیان کی اس نے اور یہ ہے بابو ما جا فی کیفیت جمع القرآن و ما ید اللہ تغیر ہی اور یہ تو موٹا عنوان ہے بہار کا وہ باتیں بیان کرنا بیان کی گئی اس باب میں جو بتا رہی ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کی گئی ہے معذ اللہ یہ دیکھو یہ کیا ہے ما جافی کیفیت جمع القرآن و ما ید اللہ تغیر ہی یہ لفظ یہ تو باب ہے عنوان ہے اب میرے بھائیو میرے تبصرے کی طرف توجہ کرو جب آپ نے یہ سن لیا کہ قرآن ان کے نزدیک اس قدر غلط ہے تو قرآن معصوم ہوا یا غیر معصوم ان کے مذہب میں بولو بولو غلط ہو گیا تو اہل بیت معصوم کیسے ہیں اب معصومیت کی آڑ میں ایمان سے کہو جب قرآن غلط ہوگا تو حضور فرما رہے ہیں یہ اہل بیت میرے اور قرآن جدا نہیں ہوگا جب قرآن کو غلط کہو گے تو اہل بیت بھی غلط کہنے پڑیں گے اہل بیت بھی غلط ثابت ہوں گے کیونکہ انہوں نے جدا نہیں ہونا تو غلط ایک جب بن گیا تو دوسرے کو غلط ماننا پڑے گا ان کے مذہب کے مطابق اب یا تو اہل بیت کو غلط مانا جائے یا قرآن کو صحیح مانا جائے اگر قرآن کو صحیح مانتے ہیں تو پھر ہم مذہب سنی ہیں قرآن کو صحیح مانتے ہیں تو پھر سنی مذہب سچا ہے ارے بھائی غلط صحیح کے ساتھ غلط صحیح نہیں چل سکتے جھوٹا سچا آپس میں نہیں چل سکتے حضور فرما رہے ہیں یہ دونوں اکٹھے چلیں گے جب اکٹھے چلیں گے تو اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ جو اماموں کی معصیت کا ہے قرآن کے غلط ہونے کا ہے یہ صاف بتا رہا ہے کہ دونوں اکٹھے ان کے مذہب کے مطابق نہیں چلے ہمارا مذہب ہے ہم اہل بیت کو معصوم نہیں سمجھتے قرآن کو معصوم سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں وہ محفوظ ہیں یہ معصوم ہے یہ دونوں یار ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح چلتے رہیں گے اور قیامت کے روز حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے بات نہیں سمجھ تو یہ بھائی کیسے عجیب معصومیت مانی ہے کیسی عجیب معصومیت نکالی وہ لوگ بے وقوف ان کے معصوم لفظوں پہ جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ معصومیت مان کر اسلام اور اہل بیت کی جڑ کاٹ دی ایمان سے بتاؤ جب قرآن کو غلط کہنا ان کے عقیدے میں شامل ہے تو پھر اہل بیت کو بھی حقیقت میں غلط ماننا پڑے گا ان کے مذہب میں کیوں کہ اگر قرآن غلط ہے تو قرآن زمین پر ہی صحیح رکھتا ہے جب قرآن غلط ہے تو اہل بیت صحیح کیسے رہیں گے معلوم ہوا معصومیت صرف کہانی ہے ان کے مذہب میں قرآن کو غلط ماننے والا اہل بیت کو غلط مانتا ہے اور زبان صرف چلاتا ہے عبداللہ بن سبا کی طرح اگر کوئی ہے اہل تشیح میں سے اس کا جواب پیش کریں اس کا جواب پیش کریں فلاں فلاں خطا کی نسبت کر دی تو کافر ہو گیا تم نے قرآن کو غلط کہہ دیا بتاؤ اے سنو ہمارے رسول کے ساتھ کوئی دوسرا رسول مانے تو وہ تو کافر ہے مرزائی ہے تو جو اللہ کے قرآن کے ساتھ اتنا لمبا قرآن مانتا ہے وہ کون ہے اب فیصلہ تم کرو وہ کون ہے ہمارا تو عقیدہ ہے علیہ اسلام کا رسول کے بعد رسول نہیں ہو سکتا قرآن کے بعد قرآن نہیں ہو سکتا قرآن ایک یہ اترا تھا اور جس طرح اترا تھا اسی طرح ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے جو مانے گا کافر ہے بات نہیں سمجھے تو میرے بھائی اس کے بعد یہ میں نے تبصرہ کیا ان کی ایک دلیل پر معصومیت پر دلیل پیش کرتے ہیں حدیث کی اس کا حال کھولا ہے ان کے مذہب کے مطابق معلوم ہوا حدیث جو ہے اگر وہ روایت کرتے ہیں جس طرح تو وہ صحیح ہم روایت کرتے ہیں تو اس کا معنی بھی صحیح ہم رکھتے ہیں اس کے بعد اگلی بات سناتا ہوں کہ ان لوگوں نے معصوم تو کہہ دیے ہاں؟ معصوم کا لفظ تو نکالا اور پھر لوگوں نے سنا انہوں نے کہا کمال ہے اب میں سناتا ہوں پہلے یہ لوگ نبیوں کو کس طرح کا معصوم مانتے ہیں معصومیت کی تعریف بتا دی مفہوم بتا دیا ان کے حوالے سے ٹھیک ہے اب میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ لوگ خطا گناہ لغزش خطا گناہ معصیت سب کی نسبت انبیاء کی طرف کرتے ہیں میں ثابت کرتا ہوں اس کا کوئی جواب اگر نکال دے میرا سر قلم کر دے یہ جو میں بول رہا ہوں نا میں جو بول رہا ہوں میری ایک بات کا جواب پیش کر دے کوئی خون معاف ہے اس کو اب ذرا غور سے سننا میں تفسیریں کھولتا ہوں ان کے مذہب کی سب سے بڑی موتبر تفسیریں اتبیان شیخ الطائفہ ایک کتاب پہ لکھا ہوا ہے یعنی امامیہ شیعہ جو ہیں ان کا یہ شیخ ہے ان کا رہبر و رہنما ہے پورے اس فرقے کے جو لوگ امام بھی شمار ہوتے ہیں ان کا بھی یہ امام ہے شیخ ہے ابو جعفر توسی قرآن پاک میں ہے نا پہلے سپارے میں اللہ اضلاع ہے تفسیر کیوں لکھی گی قرآن کی قرآن میں یہاں پر تبدیلی نہیں ہے وہ اصل مذہب وہ ہے جو آپ کو بتا دیا وہ وجہ بھی بتا دی کیوں ایسا کیا بچنے کے لیے کیونکہ تقیہ فرض ہے یہ دیکھو ازلحما قرآن میں ہے اب ذلت کا معنی بتا رہا ہے ازلت والمعصیت والخطیت و سید بے معنم واحد لغزش معصیت ذلت معصیت خطیت خطا سید بدی یہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں ازلہ ازلال اس کو پھسلا دینا ازلہ شیطان عن وان الحق جب اس کو حق سے ہٹا دے حق سے ہٹا دے اسی کی تھی بیان اب آگی صورت فاسا واسق آدم ابا فغوا واسا آدم اور ابا فغو اس کے تعلق چلتے چلتے لکھتا ہے آسا آدم کی معنی کی تفصیل کرتے ہوئے کرتے ہوئے ہو خالف ما امرہ اللہ بہی فخا فوا بہ فخا بوا بہ معاشیت مخالفت الامر ثواء کانا واجبن اور نت بن کہ اللہ تعالی آسا آدم و ابہ فغوا آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی مخالفت کی امر کی حکم کی معصیت کا معنی ہے حکم کی مخالفت کرنا نافرمانی کرنا چاہے حکم واجبی ہو چاہے ندبی ہو استحبابی ہو اب آ گیا تبرسی جس طرح ازلہ کے اندر اس نے لکھا اس نے تھوڑا سا اس سے آگے لکھ دی یہ دیکھنا ذرا اس نے اس سے تھوڑا سا آگے قدم رکھ لی اس نے کہا ذلت خطیت سیاد وغیرہ سب معصیت ایک معنی رکھتے ہیں بات کو سمجھنا ایک ہی معنی رکھتے ہیں لہذا اللہ نے جب فرمایا اللہ شیطان شیطان نے ان کو پھسلایا یوں کہہ لو ان سے خطا کروائی یہ کہہ لو ان سے نافرمانی کروائی یہ کہہ لو ان سے بدی کروائی یہ کہہ لو کیونکہ مانا ایک ہے آگے پھر جو لکھ رہا ہے نا کہتا ہے وہ یہ بھائی کون آ المعصیت یہ لکھو یہ لکھا ہوا کہ یہ اللہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ اس کو پھسلا دیا ان کو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نافرمانی کی طرف شیطان نے ان کو پھسلا دیا نافرمانی کی طرف معصیت اب ادھر خطا کی نسبت کفر ہے ادھر معصیت کی نسبت جائز ہے اور وہ بھی شیطان کے اغوا سے بات کو سمجھو ہم تو کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی امبیا سے ہوتی ہے تو وہ شیطان کے اغوا سے نہیں کیونکہ شیطان کا تسلط وہاں پر نہیں ہو سکتا ہاں ان کی توجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف وہ توحید اور وحدت میں گم ہوتے ہیں ادھر سے خیال ہٹتا ہے توجہ ہٹتی ہے تو کوئی بھول چوک امبے عالم اسلام سے اس طرح ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی یہ کہہ رہا ہے شیطان یہ دیکھو شیطان سبب بنا شیطان نے منت تو المعصیت تو شیطان کے اغوا سے باب آدم علیہ السلام نے معذ اللہ معصیت کی اچھا اور وہ وہ ساری باتیں باقی جو ہے وہ لکھ رہا ہے اب ایک تیسرا ہے یہ ہاں ایک ایک حوالہ ایسی مجمع بیان کا رہ گیا وہ صورت توحا والا معاشیت مخالف طلام سنو بھائی یہ صاف لکھا ہوا ہے ولا یم تنوئی تارک تارے کا نفل آسیا سنو یہ کہہ رہا ہے کوئی ممنوع بات نہیں ہے جو نفل کو نفلی حکم کو چھوڑنے والا ہو سنت حکم کو چھوڑنے والا ہو اس کو آسی کہہ سکتے ہیں نافرمان کہہ سکتے ہیں لہذا امبے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ چھوڑا تو ان کو کہہ سکتے ہیں اس نے پھر وضاحت کر دی منہج الصادقین والے جو فارسی تفسیر ہے ان کی منہج الصادقین یہ ہے ایران سے اس نے تو پوری وضاحت کر کے رکھ دی نا یہ جی، امبے علیہ السلام کو کیسا معصوم مانتے ہیں یہ معصومیت کی کہانی ان کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں تک چلتی ہے یہ دیکھیں اگر کسے کو یہ میں عبارت ساری پڑھ دیتا ہوں بدا کے معصیت بمانا مخالفت امرست مطلق خا واجب و خا سنت پستارے کے واجب و سنت را آسی تمام گفت و لہٰذا می گوجن کے امر تو فلان بخدا وخدا میرا خیر فاسقانی وخالف نہیں واگر سے معمور بے واجب نہ بودا باشد وچو باد اللہ اقلی معلوم است کے امبیا مخالفت امر واجب نہ کنند بجہت آنکھیں منافع عصمت است پس مراد بعشیان ایجاب مخالفت آدم است در امر سنت و ترک نفل و فضل چنانچہ مفسر شد چفسر قال صاحب جامع البیان و تنظیح الانبیاء دو اور حوالے مل گئے بھائی جامع البیان اور تنزیح شریف مرتضی کی جو ان کا مذہب کا عالم الہدا ہے ہدایت کا نشان اگر کسے گوید کے بنا بری قاعدہ لازم میں آیا کہ امبیا بیا تو وہاں گفت اور اب اعتراض کر رہا ہے کہ اگر کوئی کہا ہے کہ یار تم نے جو کہا کہ اگر کوئی آدمی نافرمانی کرے واجب کام میں اس کو بھی نافرمان آسی کہہ سکتے ہیں اور اگر کسی سنت کام میں کرتا ہے اللہ کی نافرمانی تو تب بنا آسی کہہ سکتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوگا پھر تو باب نبیوں کو آسی کہنا درست ہو نافرمان کہنا درست ہو تو اس کا جواب دے رہا کہتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں میں عبارت پڑھ کے پھر بتاتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں کہتا ہے کہ اگر متلا کہو تو پھر حرج ہے یہ نہ کہو کہ وہ نافرمان تھے اللہ کے یہ کہو کہ حضرت آدم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر باقی سب نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی لیکن سنت کام میں یہ کہنا درست ہے وہ آس ہی ہوئے یہ عبارت پڑھ رہا ہوں عبارت پڑھ رہا ہوں یہ ذاکروں کا مسئلہ نہیں ہے اماموں کا مسئلہ ہے ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہاں یہ ذاکروں کو نصیحت نہیں کرنی کہ ذاکروں تم نے بدنام کر دیا ہمارے مذہب کو خراب کر دیا نہ یہ اماموں کا کام ہی ایسا ہے جی یہ مذہب کا حال ہی ایسا ہے یہ کیا ہے اگر کسے گوید کے بنا بنے قاعدہ لازم آجاد کہ امبیارا آسط وہاں گوشت گفت چھ ایشا استر کے مندوب خالی نہ بودان سنو اگر کچھ سائل سوال کرے کہ یار اس سے تو لازم آئے گا امبیا کو نہ کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی مستحب کام چھوڑا ہے ہر نبی نے کوئی نہ کوئی چھوڑا خالی نہ بودان کوئی نبی خالی نہیں ہوا ہر نبی نے کوئی نہ کوئی مستحب کام چھوڑا ہے ان کے نزدیک گوئم غالب چونکہ غالب استعمال غالب استعمال لفظ درفائل کبھی بتا کے واجب بس بر امبیا اطلاق خنان اما اگر مقید باشد شاہ اجرا میں تو اگر مقید کر لو بات کو تو پھر کہہ سکتے ہیں چنا کے یہ آگے لکھ رہا ہے جیسا کہ یوں کہیں کہ خدا تعالی فلاں پیغمبر خدرا سنت امر نمود آسی شد اللہ نے فلاں نبی کو کوئی سنت حکم کیا اور وہ اس نے چھوڑا اور نافرمان ہو گیا یہ دیکھو بھائی وہ آسی ہے وہ ظالموں کو وہ خطا تو ہوتی ہے بغیر ارادے کے آسی معصیت تو ارادے کے ساتھ ہوتی ہے وہ بے شرمو اور بے شرمو تمہیں شرم نہیں آتی باب آدم سے لے کر اگر تم کہتے ہو سیدہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا سید عالم صلی اللہ سیدہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے تو حضور باب آدم علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے کیا باب آدم علیہ السلام کے جسم شریف کے اندر آپ کے ماتھے شریف کے اندر نور محمدی نہیں تھا جب نور محمدی تھا تو نور اہل بیت بھی تو تھا تو جب نور اہل بیت تھا جن کے اندر نور اہل بیت ہے ان کو تم کہہ رہے ہو وہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی نافرمانیاں کی نافرمانیاں کی سنت کاموں میں وہ ان کی طرف معصیت کی نسبت کرتے ہو خطیت کی کرتے ہو سیاد کی کرتے ہو ذلت کی کرتے ہو ہے سب کی کرتے ہو زمب کی کرتے ہو زمب کا بھی بتاتا ہوں گناہ کا لفظ کس سے بیار الانوار سے یہ دیکھو یہ وہ جلد نمبر سات ہے علی محمد والی جلد ہے نا دیکھو امامت کی بحث ان کے نزدیک کتنا بڑی ہے اتنا موٹی جلد ہے کیا لکھا ہوا ہے وہ سنو الاول ان ترک المستحب و فعل المکروہ قد یسمبا قد یسمبا ذنبا و عصیانن اولا کام کو چھوڑ دینا مستحب کام کو چھوڑ دینا مکرو فیل کا ارتکاب کرنا اس کو بھی کبھی گناہ اور معاشیت کہتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر ذمب کی نسبت آئی ہے قرآن پاک میں تو وہاں پر سمجھو فیل فیل مکرو کیا انہوں نے فیل مکرو کیا اچھا فیل مکرو کیا اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم بیا مکرو سے پاک ہوتے ہیں مکرو فیل وہ نہیں کرتے مباہ بھی نہیں کرتے ہمارے علماء فرماتے ہیں مباہ جو کرتے ہیں نا تو وہ بھی ان پر واجب ہوتا ہے کیوں ان پر ضروری ہوتا ہے کہ مباح کر کے دکھائیں تو ان پر ضروری ہوتا ہے بات کو سمجھنا اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ امبیا نے فیلے مکروح کیے مکروح کام کیے مکروح اور کہاں خطا اور کہاں مکروح امبیا نے مکروح کام کیے ان کو گناہ بھی کہا جاتا ہے اور اسیان بھی کہا جاتا ہے گناہ کہا جاتا ہے اب گناہ کی نسبت بھی ہو گئی کیونکہ ان کو گناہ کہا جاتا ہے ہاں؟ گناہ کی نسبت بھی ہو گئی نبیوں کی طرف مکروح کے کرنے کی نسبت بھی ہو گئی تو کہاں گئی عصمت بھائی جیت کس کا نام تھا معصومیت تو یہ بیان کی تھی کسی طرح کی خطا نہیں ہو سکتی اور ادھر سب کچھ ثابت کر دیا سنت بھی چھوڑ رہے ہیں آسی بھی بن رہے ہیں خطیہ خطا بھی کر رہے ہیں سب کچھ بتا رہے ہیں یہ کیا چکر ہے بھائی معلوم ہوا واقعہ تھا نا کہانی ہے معصومیت حقیقت نہیں ہے اب میں یہ ثابت کرنے چلا ہوں کہ ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی توہین توہین کی ہوئی ہے احنت کی ہوئی ہے معصومیت کی آڑ میں اللہ اکبر و کبیرہ ہم بیا کو جرم کرنے والا کہا احتجاج میں تبرسی نے یہ والا رہ گیا الحتجاج تبرسی کی پتہ ہے کیا ہے احتجاج کا معنی ہوتا ہے مناظرہ جیتنا مناظرہ کرنا اور بحث میں غالب رہنا اس کے اندر اس نے بحثیں چھیڑی ہیں مناظرے ذکر کیے مولا علی کا مناظرہ فلاں کے ساتھ ہوا فلاں کے ساتھ ہوا فلاں امام کا فلاں کے ساتھ ہوا اس نے مناظرے ذکر کیے ہوئے ہیں پھر اپنا کلام بھی کرتا ہے یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں سنو کوئی آدمی مولا علی پر غالباً اعتراض کرتا ہے زندیق آدمی اس کو آپ جواب دیتے ہیں جو جواب وہ دے رہے ہیں یہ اپنی کتاب میں محفوظ کر رہے ہیں اللہ اکبر اور پھر دیکھنا کہ کتنا بڑا انبیاء پر جو ہے وہ اپنی نحوست کا پہاڑ ڈال رہے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے توہین اور رحانت کا پہاڑ ڈالتے ہیں کہتا ہے وہ اما ہاف آباد اور لمبیا ہے یہ دیکھو ہاف آباد کسی کسی سیاح ان کے سے پوچھو ہاف آباد کس کو کہتے ہیں وہی لغزش وہی خطا وہی غلطی یہ عربی ہے حفوات لمبے ایک مشہور مقولہ ہے لیکل جوادن کبوتن و لکل عالم الحفوتن سمجھو کہ ہر تیز رو گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے اور ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے لیکل عالم حفوتن یہ ایک عربی کا مشہور مشہور مقولہ وہی لفظ یہاں بولا جا رہا ہے واما محفوات تو ہے نبیوں کی غلطیاں نبیوں کی لغزشیں نبیوں کی ٹھوکریں نبیوں کی پھسلنے وما اللہ فی کتاب ہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ لفظیں جو کتاب اللہ میں بیان کیے ہیں وہ وقول اسما نائتا اجتارا ماں اعظم ممج تارا مت ممج تارا مت ہول امبے من شاید الب سنو اللہ کہ نبیوں نے یہ لفظ دیکھنا ایج تارا مت ہول او یا لفظ بول رہا ہے ایج تارا مت ہول امبیا یا اس تارا مارم استرام کا مانا خود شیعہ لغت ہے مجمع البحرین کون سی تریحی کی شیعہ کی فخر الدین تریحی یہ شیعہ مذہب کی لغت ہے موت پر لغت اس کے اندر لکھا ہے اجتارا میں استرام کا مانا جرم کرنا کیا کرنا اجتار الانبیاء جو امبیا نے جرم کیے کیا مانا ہے امبیا نے جو جرم کیے اب جرم کی نسبت نبیوں کی طرف ہو رہی ہے ایمان سے بتاؤ اور جرم چور کا جرم شمار ہوتا ہے ذرا دیکھنا غور کرنا چور کا زانی کا ڈکیٹ کا شرابی کا جھوٹے کا ملاوٹ والے کا اور ادھر امبیا کی طرف جرم کی نسبت ہو رہی ہے اور یہ قرآن نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اجتارہ مت قرآن میں کہاں آیا اجتارامات پورے قرآن میں اجترام ہے ہی نہیں پورے قرآن میں یہ مادہ ہی نہیں ہے یعنی یہ لفظ ہی نہیں ہے با بھی نہیں ہے ایسے ہے نا پھر آگے لکھتا ہے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے یہ کہہ رہا ہے بات یہ چھیڑ رہا ہے کہ میاں اصل سائل سوال کرنے والا مولا علی پر یہ نوز بلّہ کی جو اپنی فرضی کہانی ہے اس کی بات کر رہا ہوں فرضی کہانی کے مطابق یہ مولا علی پر ایک زندگی سوال کر رہا ہے وہ کہتا ہے دیکھو اللہ تعالی نے نبیوں کے نام گنوا دیے انہوں نے جرم کیے معذ اللہ انہوں نے جرم کیے نبیوں کے نام گنوا دیا آدم نے یہ جرم کیا فلاں نے یہ جرم کیا یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے لیکن منافقین کے نام نہیں بتائے حالانکہ ان کے جرم بڑے ہیں اب جواب دے رہا ہے جواب دیتا ہے بھائی اب سنیے گا جواب مولا علی کی طرف سے یہ فردی جواب بنا رہے ہیں جھوٹ کا کہ بھائی بات یہ ہے ٹھیک ہے امبیا سے جرم ہوئے اور بڑے جرم کیے منافقوں نے امبیا سے بہت بڑے جرم کیے ان کے نام تھے قرآن میں جواب دے رہا ہے ان کے نام تھے قرآن میں لیکن وہ تھے ابو بکر عمر عثمان وغیرہ یہ یہ منافق تھے تو انہوں نے نکال دیا اپنے نام تو یہ تو تبدیل کرنے تبدیلی کرنے والوں کا کام ہے جنہوں نے قرآن کو زیادتی کو ظلم کیا ہے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چھوٹے مجرم نبی ہیں ان کے نام تو مذکور ہوں اور جو بڑے مجرم ہیں ان کے نام منافقین کا اللہ تعالیٰ ذکر نہ کرے بہام کے ساتھ ذکر کرے چھپا کر پرتے میں ذکر کرے ایمان سے بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھو یہ بات ایسی باتیں کسی مسلمان کے منہ سے نکل سکتی ہیں اور یہ خطا کی بات ادھر کر رہے ہیں اور کسی نے مجھے کہا کہ تمہارا رسالہ پہنچا تو کسی شیعہ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ مولا علی اور سیدہ خاتون جنت نے یہ جو کرینہ چھٹا میں نے پیش کیا تصفیہ سے تو اس میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو پیر میر شاہ کی کتاب کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خطا کی ہے اشتیادی تو یہ اس پر بھی کچھ کرو نہیں اب ذرا شیشہ اٹھاؤ اور اپنا منہ دیکھو تو میری چوٹی کا زور لگاؤ ہماری بات کو گستاخی ثابت کرو ہم تمہاری کتابوں سے اس کو ادب ثابت کریں گے تمہارا شیخ مفید اور اس کا مرشد شیخ استاد ابن الولید وہ کہہ رہا ہے خطا اجتہادی ٹھیک ہے اللہ کے بھلانے سے ہو سکتی ہے میں نے بہار کا حوالہ پیش کیا تم ثابت کرو میں تاریخ عالم سب سب سب کو اکٹھا کر کے ایمان سے کہتا ہوں ہر مسلمان کہے گا تم نبیوں کو جرائم پیشہ کہہ رہے ہو کیوں تم نے نبیوں کو معاشیت کی کرنے والا آسی کہا سنت کے اندر کیوں خطیت سیاحت کی نسبت کی کیوں گناہ کی نسبت کی کیوں فیل مکروح کی نسبت کی کیوں ہمارا جواب تمہاری کتابوں سے ہے تمہارا جواب نہ زمین میں ملے گا نہ آسمان میں ملے گا خدارا خدارا بھنگائی چرسائی قوم کدھر اسلام کو چھیڑ بیٹھے ہو تمہارا ایک ہی کام ہے اپنا کام کرو گھوٹا لگاؤ خیر تو ہے علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ پنگا لیتے ہو خیر تو ہے یہ ایران کے ڈالر پر چلنے والا چشتی نہیں ہے کسی اور بھول میں رہنا ہاں، اس بھول میں نہ رہنا جس کو ناچیز نے ہاتھ ڈالا ہے اللہ کے فضل سے وہ پھر نکل نہیں سکا نہ تم نکل سکتے نکل کے دکھاؤ یہ تمہارے ہاتھ سے پگڑی نہیں پسند کرتا نہ ستھن پسند کرتا ہے یہ پگڑی ستھڑی اپنے اپنے پاس رکھو یہ جواب تو نبیوں کو جرائم پیشہ کیوں کہا ہے اس طرح مت ہو لمبے آؤ یہ کیوں کہا یہ کیوں ایسی فرضی کہانیاں تم نے بنا رکھی ہیں مولا علی کی طرف منسوب کر کے پہلے بیت کی طرف منسوب کر کے کیا شاہ علی مشکل کشا ایسے گستاخ تھے معذ اللہ کہ وہ اپنے باپ دادا کو اپنے بزرگ نبیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی نام ہے یہ چھوٹے مجرم ہیں ابو بکر عمر منافقین بڑے مجرم تھے چھوٹے مجرموں کا نام آ رہا ہے بڑوں کا نہیں آ رہا ارے بھائی جواب مل رہا ہے معذ اللہ بڑوں کا بھی نام تھا لیکن ابو بکر تھا عثمان تھا عمر تھا فلاں تھا انہوں نے کاٹ دیے تو یہ تبدیلی کرنے والوں کا کام ہے دوسرا یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھو کہہ رہا ہے ان عن اسماء اصحاب الجرائر العظيمه من المنافقين في القران ليست من فعل تبا انها من فعل المغيرين والمبدلين مغيرين ومبدلين کا کام ہے اور سنو یہ ظالم کے بچے انہوں نے قرآن کی آیات ایک بنا رکھی ہے اللہ وہاد ہی جہنم التی کون تم انہوں نے پتا کیا بنائی ہے ہاد ہی جہنم التی کون تما تو آدان آگے پڑھو آگے پڑھو کو کون تم تو آدون اس لیا بے ماں تک فران بہی یا یعنی ان لین بہار الوار دیکھو کلے نہیں دیکھو وہ سارے بتا رہا ہوں حوالہ غلط تو زبان کاٹ دینا معذ اللہ انہوں نے آیت بنائی کہ ابو بکر عمر سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ جہنم ہے جس کو تم نہیں مانتے تھے ابو بکر عمر داخل ہو جاؤ اس جہنم میں یہ آیت انہوں نے بنائی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے صحابہ نے یہ آیت تبدیل کر دی ابو بکر عمر وغیرہ نے نام تھا ان کا انہوں نے اپنے نام کو چھپانے کے لیے یہ پیش کر دیا یہ آیت بنا دی اور سنو ہے کہ ان کی بدترین گستاخی میں دکھاتا ہوں بہار الانوار اور اس کی بڑی کوئی کتابوں سے سیدہ خاتون جنت کے متعلق انہوں نے ظالموں نے لکھا ہے کلینی نے سنو الم علی صدوق کی شیخ صدوق کلینی کی یہ الکافی جو اصح القتب ہے اور بہار الانوار سیدہ خاتون جنت کے حالات باب دوسرا صفحہ نمبر دس کیا لکھا ہوا ہے معذ معذ اللہ ادم فمن دونه اگر حضرت علی نہ ہوتے اور سیدہ خاتون جنت کے ساتھ ان کی شادی نہ ہوتی تو سب حضرت سے لے کر حضرت آدم تک کوئی بھی سیدہ کے ساتھ نبی نکاح کرنے کے قابل نہ تھا یہ مذہب یعنی نعوذ باللہ من ذالک بی بی پاک کی صفتیں اتنا اعلیٰ ہیں اور وہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ اتنے گھٹیا ہیں امبیا کہ وہ نکاح کرنے کے قابل نہ تھے صرف علی ہی آئے بس جو نکاح کرنے کے قابل نکلا ہے اور کوئی قابل نہیں نکلا نکل سکتا ہی نہیں ہے نبیوں میں نہیں ہے تو نیچے کیا ہوگا ایمان سے بتاؤ اس کے ساتھ ان کو نبیوں کی بےزتی ہوگی تو معصومیت کے چرچے کیا ہیں یہ نبی معصوم ہے اللہ اکبر و اکبر ایمان سے کہتا ہوں ایسے ایسے لانتی کفر ہیں کہ جن کو بیان کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے لیکن کیا کریں وہی بات ہے نقل کفر کفر نباشا ورنہ اس سے بڑا کوئی کفر نہیں ہے میرے خیال میں علیہ السلام کی آخری توہین ہے ہندو بھی نہیں کی ہندو نہیں ہندو بھی ہندو بھی نہیں کرے گا یہ سکھ بھی نہیں کرے گا اللہ باب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کوئی مولا علی کے جوڑ کے نہیں ہے اللہ اللہ ہوئے ہوئے ہوئے لاکھ لانات ہے ایسی گستاخیوں پر بات کو سمجھیے گا اب میں اہل بیت کے متعلق ان کی معصومیت کی کہانی کھولتا ہوں توجہ بھائی یہ کبھی آیت تطہیر پیش کرتے ہیں کبھی حدیث آبا پیش کرتے ہیں ان کے منہ پر کھڑی ہوتی ہے ہاں؟ اور کبھی حدیث ثقلین پیش کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں بتاؤ صحیح اہل بیت کو تم معصوم کہتے ہو توجہ ذرا اس تبصرے کو دیکھو تج... یعنی اب جو میں شکیں اور صورتیں بناؤں گا نا ان کو دیکھنا کہ تم ہم جو تم جو کہتے ہو کہ اہل بیت معصوم ہے بتاؤ تم آل ابا کو کہتے ہو جو چادر کے نیچے تھے چار نفوس قدسیہ اگر وہ چار ہیں اگر وہ چار ہیں تو بارہ معصوم کیسے نکلے اگر بارہ ہیں بات کو سمجھنا یعنی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ چار جو تھے وہی معصوم ہیں یا ان کی اولادیں بھی معصوم ہیں ذرا وضاحت کے لیے لفظ بدلتا ہوں کیا کہنا ہے اگر چار معصوم ہیں تو اولاد کدھر جائے گی تم تو بارہ مانتے ہو بات نہیں سمجھے اگر تم کہتے ہو کہ اولاد بھی معصوم ہے تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ تقسیم کہاں سے آئی تم نے بارہ نکالے اولاد سے باقی کدھر گئے ان پر کیا فتوا لگتا ہے تمہارے نزدیک وہ کون سے جرائم پیشہ ثابت ہوتے ہیں بات نہیں سمجھے ہاں ظاہر بات ہے بھائی اب میں دکھاتا ہوں بھائی کہ یہ لوگ کن کو معصوم مانتے ہیں آل بیت میں سے اور کن کو نہیں مانتے کیا جن کو وہ نہیں مانتے وہ تفصیل میں بتاؤں گا لیکن بتاؤ تو صحیح جن کو نہیں مانتے وہ رسول پاک کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے معصوم ماننا تو کہاں جہاں رہا یہ تو ان کے ساتھ توہین کی انتہا کرتے ہیں میں حوالے دکھاؤں گا زندیق کہتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں ان کو کذاب کہتے ہیں ان کو دجال کہتے ہیں ان کو حاسد کہتے ہیں ان کو کیا وہ رسول کی اولاد نہیں ہے ایک صاحب نے یہ کہا کہ سیدہ کی جب سیدہ ٹکڑا ہے جسم کا جب ٹکڑے کی توہین ہوئی تو کل کی ہو گئی لہذا رسول رسول اللہ کی تا... یہ توہین ہے دیکھو ہاں ہاں ہاں ہاں ان کے قیاس مرکب دیکھو اب میں ان جاہلوں سے پوچھتا ہوں یہی بات ہے تم جب توہین کرتے اور کزاب دجال کہتے ہو اہل بیت کے ان نفوس قدسیہ کو جو تمہارے بارہ اماموں سے ہٹ کر ہیں بارہ اماموں سے ہٹ کر ہیں جیسے آگے میں حوالے پیش کروں گا بات کو سمجھنا ان با ان ان کا کی جو توہین کرتے ہو تو وہ کیوں توہین رسالت نہیں بنتی ادھر دیکھ سیدہ رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے تو حسن حسین کس کے جسم کا ٹکڑا ہے بول سیدہ کے ایسے حسن حسین کی اولاد حسن حسین کا ایسے اب جین کو یہ زندیق کہتے ہیں مثلا امام زید حاسد کذاب ایسے ایسے خبیص لقب انہوں نے دیے ہوئے ان کو امام حسن کی اولاد کو حسن مصنا کو وہ آگے بتاتا ہوں ان کے بیٹے حضرت زید کو ان کے یعنی بھائی امام حسن مسلا کے بھائی حضرت زید کو میں بتاتا ہوں سارا اب ان کے ساتھ یہ جو ظلم و ستم ہوتا ہے توہین ہوتی ہے بتاؤ وہ حسن حسین کے ٹکڑے ہوئے کہ نہ ہوئے حسن حسین کے کن کے ٹکڑے ہوئے سیدہ کن کے ٹکڑے ہوئے تو پھر ان کی توہین رسول اللہ کی توہین کیوں نہیں ہے تمہارے باپ کی مرضی چلے گی کیا بتاؤ اب میں پہلے بہار اور ادھر دیکھو میں پہلے تفصیل سے سمجھاتا ہوں یہ لوگ کن بارہ امام اور چودہ معصوم کہتے ہیں کہتے ہیں نا میں پہلے بارہ امام بتاتا ہوں پھر دو معصوم یا اور ملا دیتے ہیں تو چودہ معصوم ہو جاتے ہیں میں جس کتاب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں نا توجہ ذرا جس کتاب سے کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے المل البنہ شارستانی کی امام شارستانی کی امام شارستانی کی یہ مذاہب اور ادیان پر کتاب ہے یہ بارہ امام ہے جی سنیے امامیوں کے بارہ امام یعنی کیا مطلب کہ یہ جس طرح معصوم ان کو امام مانتے ہیں ورنہ امام ہاں، ہم اہل بیت سب کو امام مانتے ہیں ہمارا نزدیک سب اہل بیت امام ہے یہ بارہ امام انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہاں جی امام محمد باقر جو ہیں ان کے بھائی امام زید ان کو یہ امام نہیں مانتے ان کا اشر جو کرتے ہیں میں بتاتا ہوں امام زید کو ہم اس طرح امام مانتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ان کے شاگرد ہیں امام محمد باقر کے بھی شاگرد ہیں ہمارے امام اعظم ابو نیفا اور امام زید کے بھی شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں ہماری فقہ انفی جو ہے یہ فقہ جعفری ہے سمجھ نہیں آ رہی یاد رکھنا میری بات ہماری جو فقہ انفی ہے یہی فقہ جعفری ہے کیا امام جعفر صادق سے امام محمد باقر سے امام زید سے یہ لی گئی ہے کون سے بارہ امام یہ بناتے ہیں جی مولا علی مرتضی مولا علی مرتدہ جی۔ امام حسن مشتبہ ایک امام شہید یعنی امام حسین جی۔ ایک امام سجاد جی۔ یعنی امام زین العابدین ایک امام باقر ایک امام صادق ایک امام کاظم ایک امام علی رضا ایک امام تقی ایک امام نقی ایک امام ذکی ایک امام حجت قائم منتظر جن کو کہتے ہیں تین لقب دیتے ہیں امام ٹھیک ہے یہ تھے یہ بارہ ہیں ان کے ساتھ رسول اکرم اور سیدہ کو ملاؤ تو معصوم چودہ انہی کو معصوم کہہ دیتے ہیں دو ملاؤ تو تو کیونکہ پاک محمد کریم ہو گئے رسول وہ امام نہیں ہیں <laughs> ان کے نزدیک اور سیدہ خاتون وہ بی بی پاک ہو گئی ان کو نکالو پیچھے بارہ امام جب یہ کہتے ہیں بارہ امام چودہ معصوم یہ مطلب ہوتا ہے اور دو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ پاک کو ملاؤ تو کیا ہو گیا چودہ چودہ کو معصوم چودہ معصوم انہیں کو کہتے ہیں بارہ امام ان کو کہتے ہیں اب سمجھ لگی ہے لیکن بات کو سمجھنا ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہوا ہے اللہ اکبر کبھی جو امام حسن پاک ہے نا کیا امام حسن پاک جو ہیں ان کے جو بیٹے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں کچھ بیٹے تو کربلا میں شہید ہو گئے امام حسن دو بیٹے امام حسن مسنا کیا اور امام زید یہ امام حسن کے دو بیٹے ان لوگوں کا یہ حشر کرتے ہیں محض اس وجہ سے کہ یہ دونوں تاریخ گواہ ہے بنو میاں کی حکومت کے نائب بن کر رہے نائب بن کر رہے بنو میاں کی حکومت کے بہار اور انوار کا حوالہ یہ بہار اور انوار جلد دس ہے اللہ اکبر و زید ابن الحسن رحمت اللہ علیہ آپ کو پتا ہے جی علیہ السلام بولتے ہیں رحمت اللہ علیہ اماموں کے ساتھ نہیں بولتے ادھر رحمت اللہ علیہ کیوں آ گیا ہے کیا غلطی ہو گئی وہ بنو میاں کے ساتھ لگنے سے امام حسن کا ٹکڑا امامت سے نکل گیا اب آگے الفاظ جو آئیں گے وہ بعد میں سناتا ہوں یہ ابتدا ہے ابھی تھوڑی جیسے ایک سیڑھی اترا ہے علیہ السلام کے قابل نہ رہے رحمت اللہ علیہ کہہ دیا زید بن حسن رحمت اللہ علیہ کان مسال من لمتا متقل دم من قبل یہ دیکھو جل دس صفحہ نمبر دو سو چھیاسٹھ امام زید بن حسن آپ نے مصالحت کی ہوئی تھی کن کے ساتھ بنو میا کے ساتھ اور ان کی طرف سے ملازم تھے ملازم تھے جس طرح آج کل ملازم کہتے ہیں نا ملازم تھے نائب تھے حاکم تھے یعنی ان کے ماتحت حاکم تھے بات نہیں سمجھے جی۔ کون امام زید اچھا اب اب بات کو سمجھنا اب کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنو میاں کافر ہیں جب بنو میاں کو کافر سمجھتے ہیں تو ان کی کافر کے ساتھ صلح کیسے ہو گئی اب بچانے کے لیے کہتے ہیں تقیہ کیا اچھا بھائی ملازم بننے کے لیے اگر انہوں نے تقیا کیا تو باقی باقیوں نے کیوں نہیں کیا بات نہیں سمجھے یہ تقیا کر کے ملازم بن سکتے تھے تو باقی کیا لیکن اب اگلے الفاظ سنیے کہ کیا کیا یہ اللہ اکبر و کبیرہ ستر نو یہ اب جلد بدل گئی گیارہ جلد آ گئی سنو میرے بھائی یہ اہل بیت کا اشر کیا ہو رہا ہے اب روایت لمبی ہے صفحہ نمبر اناسی ہے جلد نمبر گیارہ ہے آل بیت کا کیا حشر ہو رہا ہے نوز بلّہ ذالک امام جعفر صادق اللہ معاف کرے یار پتہ نہیں کیا کیا ظلم ان لوگوں نے امام جعفر صادق پہ ڈھال رکھا ہے ہوئے ہوئے ہوئے امام جعفر صادق فرما رہے ہیں حمران سے میں تمہیں وہ جو مستری ہوتا ہے مکان بنانے والا اس کی ڈوری نہیں ہوتی وہ کیا کہتے ہیں اس کو اور لاٹو کی طرح جو ہوتی ہے سال وہ سال نہ بتا دوں جس سے بالکل سیدھی بات تمہیں معلوم ہو جائے جی بتائیں جی کہتا ہے تم تو سمون بننا فمن هذا الامر فهو زندیق اے ایشیو جن کو تم معصوم امام مانتے ہو ان کی جو مخالفت کرے اور امامت ان کی نہیں کسی اور کی ماننا شروع کر دے تو سمجھ لینا وہ زندیق ہے یہ سال تمہیں دے رہے ہیں حمران نے کہا چاہے علی کی اولاد ہو فاطمہ کی اولاد ہو تو امام جعفر نے فرمایا وہ انکان محمد علوی فاطمیہ چاہے علوی ہو چاہے محمدی ہو چاہے فاطمی ہو لخت جگر ہو سیدہ کا جس کا مرضی ہو اے رافضی ہو ایسی ہو جو تمہارے بنائے ہوئے معصوم امام کو معصوم امام نہیں مانتا دوسرے کسی کی بات کرتا ہے چاہے وہ محمدی ہے چاہے فاطمی ہے چاہے علوی ہے چاہے لخت جگر ہے کوئی ہے اس کو تم نے زندگی اور کافر کہنا ہے بس زندگی وہ درجہ ہے زندگی کفر کا جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ابھی مان سے بتانا کہ یہ کیا لفظ بولا جا رہا ہے یہاں پر فمان خال کم جو تمہاری مخالفت کرے حقیقت یہ ہے کہ جملہ میں یہاں پر کہتا ہوں کہ یہ لوگ معصوم اماموں کو نہیں مانتے اپنے آپ کو مانتے ہیں کیوں کہ جن کو ان کے ماننے مان لیا کہ یہ امام ہے یہ معصوم ہے اس کا مخالف علی کی اولاد میں سے جو بھی آتا ہے اس کو کافر زندگی بنا دیتے ہیں بات کو سمجھو تو ان کے پاس یہ معیار کہاں سے آیا اس کا مطلب ہے اصل میں یہ خود معصوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں جس کے سر پہ ہم ہاتھ رکھ دیں گے وہ معصوم ہوگا جس کو نہیں مانیں گے چاہے علی کی اولاد ہو سیدہ کی اولاد ہو جو مرضی ہو وہ کبھی معصوم نہیں ہو سکتا بات ختم ہوگی تو اس کا مطلب ہے حقیقت میں حضرت اپنے آپ کو معصوم بنائے ہوئے ہیں <laughs> کیسی عجیب بات ہے اور رولا ڈال رکھا ہے اماموں کی معصومیت کا وہ اماموں کو کم معصوم مانا تم نے تو زندگی کہہ دیا یہ کیا لفظ ہے انکان محمد علوی فاطمیا محمدی ہو علوی ہو فاطمی ہو اس سے بڑی توہر کیا ہوگی وہ جب کوئی فاطمی ہوگا تو اس کا مطلب ہے سیدہ کے لختے جگر ہے تو وہ زندگی ہو گیا اگلی بات سنو احتجاج تبرسی کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے ماں یزال یخرج جو منکم اہل مین کم بشر کثیر فیوق تل مجوک تلو اوئے ہوئے ہوئے ہوئے جی کہا امام صادق سے کہا گیا کسی نے کہا لگتا ہے اہل بیت سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نکلتا رہے گا قتل ہوتا رہے گا مت آپ نے ایسے سر جھکایا فرمایا چاہے قتل بھی اہل بیت سے ہوتا رہے گا نا ان اہل بیت کے اندر قذاب بھی ہیں مقذبین بھی ہیں لو کذاب بھی ہیں قذاب ہیں ان میں مقذبین بھی ہیں کذاب ہیں مقذبین بھی ہیں ان اہل بیت میں فی ہم اگلا پوچھ رہا ہے اہل بیت میں سے حکمرانوں کے خلاف نکل کر قتل ہوتے رہیں گے اور یہ انہوں نے روایت کیا بنائی امام جعفر صادق نے فرمایا وہ جو بھی کرتے رہیں گے نا چاہے میدان میں مرے ہوں چاہے جو مرضی ہوں یہ قذاب بھی ہوں گے مقذب بھی ہوں گے یہی حال ہے بیت کذاب کیوں ہوں گے کہ معصوم وہ ہیں جن کو شیعہ معصوم مانے وہ نکلے گا امامت کا دعویٰ خود کرے گا کرے گا تو کذاب ہے مقذب کون مقذب کون ہوگا جو ان میں سے باہر ہماری نہیں مانے گا وہ مقذب ہے وہ کذاب ہو گیا جس نے دعویٰ کیا اور جو ہمیں نہیں مانے گا مقزب ہو گیا تو اہل بیت میں مقزب بھی ہیں کذاب بھی ہیں یہ تو ہے بدترین ایمان سے بتا کیا معصوم کذاب ہوتا ہے لاکھ لانا تھا ہے ایسے مذہب پہ بتاؤ تو صحیح ہوئے اہل بیت کذاب ہے مقذبین ہے ادھر خطا کی نسبت نہیں ہو سکتی ادھر کذاب اور زندگی کہا جا رہا ہے ڈرامہ رچایا جاتا ہے بدھو قوم میں ان کو تمیز ہی نہیں ہے علم ختم ہو گیا ہے اسی وجہ سے دربار شیے ہو رہے ہیں اور خصوصاً جہل سید جو ہیں یہ برباد ہو رہے ہیں جب سے سیدوں نے سکول کا دامن تھاما اور اپنے نانا جی کا علم چھوڑا اس وقت سے لفظیت ان کا ان کے گلے میں پڑ گئی ہے اور یہ جہل یہ سمجھتے ہیں معاویہ نے ہمارے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے ہاں؟ اور تو معاویہ کی تو سید ہزار تیرے جیسے سید ملے تو معاویہ کے جوتے کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا اپنی جہالت کی وجہ سے زبان درازی کرتے ہیں ایمان سے بتاؤ یار مسلمانوں جو ان لوگوں کے باپ دادے بزرگوں کے ساتھ اہل بیت کے عظیم مردوں اماموں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یار زدیق کذاب کیا کچھ کہہ رہے ہیں اگلی روایت کیا بھوکتی ہے اگلی روایت بھوکتی ہے لا کی یمنا امول ہاسا دو کہ یہ ہاسد ہیں امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں یہ حسین کے دوسرے بیٹے ہاسد ہیں حسد کی وجہ سے مجھے نہیں مان رہے پھر ایک ایک جھوٹا مکالمہ اور میں یہاں پر تنبیہ بھی کرتا ہوں کمالی میں میں نے یہ واقعہ جو سنانے لگا ہوں یہ کمالی میں میں نے بیان کیا تھا وہاں پر میں غلطی سے کہہ بیٹھا کہ یہ واقعہ سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے حالانکہ یہ شیعہ کی کتابوں میں سنیوں کی کتابوں میں نہیں ہے واقعہ شیعوں کی کتابوں میں پکا ہے وہ کیا اب دوسرے امام آ گئے توجہ مولا علی کے بیٹے ہیں حضرت محمد کون بن حنفیہ جن کو یہ لوگ عام شیعہ لوگ کہتے ہیں امام حنیف کیا کہتے ہیں <laughs> محمد سے محمد بن انفیا ان یعنی کی اما جی تھی اب محمد بن انفیا جو ہے نا بی بی خولا ان کا نام تھا وہ قبیلہ انفیا سے تھی اب محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ امام تھے اب یہ یہ لوگ بہار والے احتجاج والے سارے یہ لکھ رہے ہیں جھگڑا ہو گیا جی امام زین العابدین کا اور امام محمد بن الفیہ کا وہ وہ چاچا لگتے ہیں وہ بتیجے دیکھو چاچے بتیجے کے جھگڑے ہو رہے ہیں اب جھگڑے ہو گئے دونوں اور انہوں نے کہا میں ہوں انہوں نے کہا میں امام ہوں بتیجے نے کہا چاچا جی جانے دو کیوں ایسا کرتے تمہیں پتا ہے ہمارے باپ نے ہمارے میرے امام ہونے پر مور لگائی ہے انہوں نے کہا نہیں یاد ہے یہ فردی کہانیاں بنا دیکھو آپ جھگڑا ہو گیا تو کیا کریں چاچے بتیجے کا جھگڑا ہو گیا دونوں چلے گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا جی حجر اسود پہ جاتے ہیں حجر اسود فیصلہ کرے گا حجر اسود پر گئے ہر ایک نے ہاتھ رکھا بتا تو بتا کون امام ہے جب محمد بن انفیہ چاچے نے ہاتھ رکھا اب دیکھو حالانکہ وہ بھی امام ہے ان کو امام کس نے مانا تھا ان کے بڑے جو تھا ان کا بزرگ شیخ اکبر ہاں جی کیا نام ہے اس کا مختار سقفی اور مختار سقفی جس کو مختار کزاب کہتے ہیں کہتے ہیں نا وہ کون تھا اس نے کس کو امام مانا تھا وہ بھی تو شیعہ تھا امام حسین کے قاتلوں کو اس نے قتل کروایا تھا نا قتل کیا تھا تو جو اس نے امام وہ بڑا شیعہ تھا بڑا شیعہ جو ہے اس نے امام محمد بن انفیا کو امام مانا کہ وہ معصوم ہے دوسرے نے امام جو ہے انہوں نے امام مانا امام زہر العابدین کو اب یہ جھگڑا کروا رہے ہیں دونوں اماموں کا وہ کہتا ہے میں کہتا میں ہاں جی چلو حضر اسود پر چلے گئے ہاتھ رکھا پوچھا بتا کون امام ہے جب محمد بن انفیہ نے ہاتھ رکھا تو اس نے کہا نہیں چپ خاموش رہا جب امام زین العابدین نے ہاتھ رکھا تو حضر اسود بول پڑا اس نے کہا امام تو ہے ایسے مذہب پہ ایمان سے کہتا یہ میرے بھائیو یہ مسئلہ خطا کو چھیڑا ہے مسئلہ خطا ہمارے مذہب کی بات ہے جب آپ اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کو غلط کہ یہ جواب آ غزل ہو رہا ہے جی جب ہمارے مذہب پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں اگر وہ نہ ڈالتے تو ہم نام بھی نہ لیتے ہمیں کیا ہے رسم و رکھوائے جو کوئی اپنا مذہب رکھتا رکھے لیکن کیا کرے ہمیں مجبور کر دیا میں خطا کار نہ تھا تو نے خطا کار کیا بات نہیں سمجھے اب میرے بھائی بات کو سمجھنا ان کے نزدیک مولا علی کے بیٹے گئے حسن حسین امام محمد بن انفیہ کس کا بیٹا ہے وہ علی کا بیٹا نہیں ہے بتاؤ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو چادر کے نیچے جمع فرمایا تو کیا علی کی پشت میں یہ محمد بن الفیہ نہیں تھے حضور نے جب فرمایا تم تو خود کہتے ہو بتاؤ اگر یہ جس یہ پاکی جس کو تم معصومیت کہتے ہو ہم تہارت کہتے ہیں تم معصومیت کہتے ہو ہم حفاظت کہتے ہیں وہ تہارت جس کی بات آپ علیہ اللہ فرما رہے تھے اللہ سے دعا فرما رہے تھے وہ علی پاک کی اولاد کو شامل نہیں تھی اگر شامل تھی تو تقسیم کیسے ہو گئی حسن حسین کی طرف چلی گئی اور وہ بےچارے باہر رہ گئے یہ کیا چکر ہے یہ کیا ڈرامہ ہے وہ معصوم کیوں نہیں ہے پھر آگے ان کی اولاد چلی اب حسن پاک کی اولاد چلی تو پھر حسین ادھر دیکھ کیسا عجیب ظلم ہے حضور تو سب کو چادر کے نیچے لے کر فرمائیں یہ میرے بیت بہت یا اللہ ان کو پاک کر اب یہ کیا کریں علی کے بیٹے دوسرے نکل گئے حسن حسین رہ گئے پھر جب حسن کی باری آئی تو حسن تک محدود رکھا حسن کے بیٹے سارے نکل گئے وہ کوئی معصوم نہیں ہے وہ خطا کار ہیں خطا وار ہیں وہ زندگی کا کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں بابا سمجھوئے وہ ادھر وہ بےچارے ایک طرف ہو گئے امامت سے بھی گئے ایمان سے بھی گئے زندگی پر پت تک جو کہہ دیا اب حسین سے کیا ظلم کیا حسین سے یہ ظلم کیا کہ حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے وہ ایک ہی تھے ان کو امامت دے دی باقی سب امامت سے معروم علی اکبر وغیرہ سب نہیں امام جی ہے وہ گئے وہ معصوم نہیں معصوم ہے تو بارہ کیوں ہیں وہ دیکھو نا بات سمجھو نا یار علی اکبر کا نام کیوں نہیں لیتے وہ یہ علی اصغر ہے وہ علی اصغر ہے جن کو زین العابدین کہتے ہیں تین بیٹے تھے نا ایک علی اکبر تھے ایک علی اصغر تھے ایک عبداللہ اللہ تھے جو کربلا میں چھوٹے سے تیر کے ساتھ قصے میں جس طرح یہ بیان کرتے ہیں وہ شہید ہو گئے عبداللہ اللہ ان کا نام تھا کوئی علی اصغر انہی کو کہتے ہیں عام لوگ مولوی طبقہ نا علی اصغر انہی کو کہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ تھے جو تاریخ بولتی ہے اب حضرت وہ حضرت عبداللہ شہید ہو گئے وہ چلو چھوٹے تھے علی اکبر بڑے ہیں امام زین العابدین ان سے چھوٹے ہیں تو بڑوں کو جو بڑے تھے ان کو امام نہیں مانا یہ کیا چکر ہے بس وہ علی اکبر کی غلطی بتاؤ باپ کے ساتھ شہید ہو گیا اس وجہ سے ڈرامہ تمہارا کیا ہے بتاؤ ہمیں علی اکبر کو امام مانتے ہو تو بارہ سے بڑھ جاتے ہیں تیرہ بن جائیں گے کتنا بن جائیں گے کیونکہ ایک بڑھ جائیں گے کیا جرم ہوا ان سے بڑے وہ ایمان سے بتاؤ حسن کو یہ پہلا بناتے ہیں حسین پاک کو بعد میں بناتے ہیں ایسے کیونکہ وہ بڑے ہیں تو ادھر بھی تو وہی ترتیب چلنی چاہیے تھی یار بولتے نہیں یار یہ سب بدھو کھاتا ہی ہے نا پھر وہ سید خوش وہ جہل سید وہ ماشاء اللہ وہ ہمارے نانا دادا کی تو بات کرتے ہیں نا اے بات کر دینی تیرے دادے دانے دی کھ نہیں چڈیا تیرے نانے دادے دینا جو بےزتی تو سی ساری اتنے جڑ دیتی کیوں اور لفظ معصوم استعمال ہو رہا ہے بارہ امام چودہ معصوم اچھا تو اپنے چودہ ماسوں جڑے بڑائی پھرنا چودہ جڑے چودہ دی گنتی جڑی ہے یہ ذرا میرے سانو کھول کے دس بارہ دی گنتی ذرا کھول کے دس یہ لئی کتوں ہوئی امام حسین دا پتر علی اکبر کیوں کڈیا جواب دے ان ظالم آخے گا ان فاسق آخے گا ان بدکار آخے گا ان کی آخے گا نہ امام منیا نہ معصوم معصوم منڈا چودہ چودہ کی بجائے پندرہ مننے سن امام بنتا تو بارہ امام نہیں سن بننے تیرہ امام بننے سن ہوں بنتے کنے کن بنا دے علی اکبر گئے چلو علی اصغر کے بارے جی شہید ہو گئے سن چھوٹے ان بارے آخر گے چھوٹے سن نا چھوٹے سن علی اکبر وڈے سن علی اکبر وڈے سن ذرا عمر بھی دسو بھی تو نزدیک امام کی عمر کنی ہوں میرے بھائی اگلوں کے ساتھ کیا ظلم کیا توجہ امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین امام زین العابدین کے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا اب امام زین العابدین بچ گیا ان کی اولاد چلی امام زین العابدین کے بھائی امام زین العابدین کے بیٹے کافی تھے جو ان میں سے آگے صاحب اولاد ہوئے وہ امام محمد باقر اور امام زید ہیں کون ہے اب شیعہ دو ٹولے ہو گئے کیونکہ بیٹے دو باقی رہ گئے دو ٹولے ہو گئے اب پھر تقسیم آ گئی کیونکہ حضرت خود معصوم ہے اب معصوم جب تقسیم ہو گئے کچھ معصوم شیعہ اس طرف ہو گئے کچھ اس طرف ہو گئے جو ادھر ہوئے انہوں نے کہا یہ زید معصوم ہے امام جی ہے جو ادھر معصوم ہو گئے انہوں نے کہا نہیں یہ بےمان ہے توبہ توبہ توبہ توبہ امام معصوم کے مقابلے میں آ رہا ہے امام معصوم تو محمد باقر ہے وہ تھوڑا کھانا خراب ہے حسین کے لکھتے جگر کو دونوں بیٹے حسین پاک کے ہیں سیدہ کے ہیں لخت جگر کے ہیں مولا علی کی حال ہیں اولاد ہیں رسول کی حال ہیں وہ ظالم اپنے فتووں سے ایک چولہ کہہ رہا ہے وہ ظالم ہے دوسرا کہتا ہے یہ ظالم ہے اب تم کہتے تھے کہ نس رسول سے نس ہے وہ امام ہوتا ہے بتاؤ نس کدھر گئی تمہاری نس ہی کاٹی گئی نس کدھر گئی کیوں بھائی اگر نس تھی زید کے لیے تو محمد باقر کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوا اگر محمد باقر کی تھی زید کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوا ہاں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ اختلاف بچا سے بچانے کے لیے معصوم نس ہوتی ہے بس حضور فرما حضور فرما گئے اگلے نے فرما دیا بعد والے بعد والے بعد والے بعد والے اب سنیے ان کا حشر کہ یہ کتنے حصوں میں تقسیم ہے ذرا المل نہل سے بتاتا ہوں شیعہ جو ہے دو قسمیں ہیں ایک ہیں معتدل ایک ہیں غالی غالی وہ ہیں جو شاہ علی مشکل کشا کو اہل بیت اماموں کو خدا سمجھتے ہیں یا نبی سمجھتے ہیں ان کے فرقے پہلا فرقہ سبائیہ عبداللہ بن سبا والا دوسرا فرقہ البائیہ تیسرا فرقہ میمیا چوتھا فرقہ منصوریا پانچواں فرقہ خطابیا یہ جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں بالکل کہتے ہیں عبادت ہے کیالیا کیالیا ہشامیا یہ غالی ہیں سارے نعمانیہ ان کو اس کو کہتے تھے شیطان الطاق اللہ معاف کرے استغفر اللہ ربی یونسیا نصیریہ اسحاقیہ اب سمجھ آ گئی یہ وہ ہیں جو حاضر امام ماننے والے غالی ہیں ایک فرقہ اسماعیلیہ وہ غائب امام مانتے ہیں وہ بھی غالی ہے وہ آگے ہے اب غیر غالی جو معتدل ہیں ان کا امامی اسنا آشری ان کا بتاتا ہوں اس ناشریوں کا توجہ ہے ایک فرقہ ہے کیسانیہ کیسان حضرت مولا علی مشکل کشا کا غلام تھا اس کی طرف نسبت رکھتے ہیں مختاریا مختار سقفی والے ہاشمیہ ابو ہاشم بن محمد بن حنفیہ والے بیانیا بیان بن سمان تمیمی والے زیدیا امام زید والے جارودیا ابو الجارود والے سلیمانیہ سلیمان بن جریر والے ان کے بعد خاص امامیہ جو ہیں اب ان کے فرقے یاد ذکر کر رہے ہیں وہ مطلق شیعہ میں سے تھے باقریہ جعفریہ واقفہ باقریہ امام محمد باقر والے جعفریہ امام جعفر صادق والے واقفہ کون ہے جیڑے ٹھہر گئے انہاں اگے اولادا نو امام نہ منیا وہ واقفہ بن گئے جڑے اگلے نسل تک بھی امامت ماند نے وہ پھر اگے چلتے ہیں وہ واقفہ نہیں نابوسیا نابوسیا نابوس ایک شخص تھا اس کی طرف افتحیا افتحیہ یہ خود کو منسوب کرتے ہیں حضرت اسماعیل بیٹے تھے امام جعفر صادق کے ان کے بھائی کی طرف حضرت عبداللہ افتح کی طرف شمایت یا بن نبی شمایت کے پیروکار اسماعیلیہ واقفیہ موسویہ مفدلیہ علی ہے جی یہ آ گئے انہیں کی پھر قسم بن جاتے ہیں اتنا آشری بارہ امامیہ جن کو کہتے ہیں اچھا اب ہر ایک نے اپنا اپنا امام بنا رکھا ہے اولاد اولاد میں سے کسی کی پانچ بیٹے تھے کسی کے کتنے بیٹے تھے کسی کے کتنے بیٹے تھے ہر ایک کو امام نہیں بنایا ایک کو امام ہر کسی نے اپنی اس ایک ٹولے نے ایک کو امام بنا دیا تو دوسرے کو نہیں بنایا اس نے اس کو بنایا تیسرے کو نہیں بنایا چوتھے اسی طرح اب ایمان سے بتاؤ یار ہے کہاں گئی معصومیت اور یہ کہنا کہ وہ آئے ہیں تاکہ اختلاف نہ پڑے اور امت گمراہ نہ ہو جائے وہ تمہارا خانہ خراب ہوئے تسان دے چھوی سو قسم آئے تسان تقسیم ہو گئے ہو تے امام امام آندے سو آئے نے تاکہ درس معصوم ہو کے آن تے گمراہ نہ امت تے اختلاف نہ کرن تو آڈا, تو آڈا دے کاک نہیں رہا تے امام امام تو انو کے میں بچا کے آن بچا آن واسطے آئے نے کس آنو بھی تے دسو نا اے حال امامہ تو انو بچایا ہے تو آڈے با قول معصوم سن آئے سن قرآن غلط جڑا نا او دے مانے نہ ہون دے صحیح مانے کرن ہیں تے اختلاف تو بچن اے 3600 بنکیاں وچ تسی تقسیم ہو گئے جے تو پھر امام نے کہا امام معصوم کس لیے بنایا اور سنو اے مسلمانوں ایمان سے کہتا ہوں امام کو ما, یہ اماموں کو معصوم ماننا یہ انتہائی تباہی اور بربادی کا سبب ہے کیوں اماموں کو اگر معصوم مانو گے نا ہم مسلمان مانتے ہیں نبی کو معصوم معصوم کی مخالفت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا مجتحد جو ہوتا ہے اس کے کیونکہ خطا اجتہادی ہو سکتی ہے ادھر ہوتی بھی ہے تو بھائی جب اجتہاد میں خطا والا مانو گے معصوم نہیں مانو گے تو اس کی بات کا انکار جو ہے وہ کفر نہیں بنے گا ہم نے ایک نبی معصوم مانا ہم کہتے ہیں ان کی بات کی مخالفت کرنا جان بوجھ کر کفر ہے ایسے ان ظالموں نے سب کو معصوم بارہ بنائے جتنے معصوم بناؤ گے ہر ایک کی بات کو ماننا ضروری ہو جائے گا اور اس کی بات کا انکار کرنا کفر ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ اب اتنی اولادیں چلی پاک نبی کی آگے جو نسل شریف اولاد چلی ہے حسن کی اولاد چلی حسین کی چلی اب ایک نے کہا معصوم یا دوسرے نے کہا وہ ہے اب ان کو جو جس نے ان کو نہ مانا ان کے نزدیک وہ کافر جس نے ان کو نہ مانا تو پیچھے کیا بچے گا چنکڑے ایمان سے بتاؤ کیا بچے گا پیچھے یہی نتیجہ ہوتا ہے حماقت کا حماقت اسی کو کہتے ہیں چلے اپنے حساب سے اماموں کی عزت کرنے اور تباہی یہ اتار دی کہ امام بھی نعوذ باللہ کافر ثابت ہوتے ہیں ایک امام جب دوسرے کے خلاف اترتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ معصوم کی مخالفت کر رہا ہے تو پیچھے کا بچے گا معلوم ہوا الحمد اگر امت مسلمہ کو اندر مسلمان باقی رہنے دینا ہے اور اہل بیت کو بھی مسلمان اور امام ماننا ہے تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ ان کو معصوم نہ مانا جائے اہل سنت کے مطابق محفوظ مانا جائے اور ویسے ہی مان سے کہتا ہوں ادھر دیکھ میں اگر منتق چلا کر ان کے ساتھ کلام کروں ان کی مت رول دوں جی یہ کہتے ہیں ادھر دیکھ معصوم کی پہچان ہوگی نس کے ساتھ اور نس کی پہچان کس کے ساتھ ہوگی ان سے پوچھو یعنی معصوم پہچانا جائے گا کہ کوئی معصوم اشارہ کرے اب معصوم کس کے ساتھ پہچانا جائے گا معصوم پہچانا جائے گا نس کے ساتھ نس پہچانی جائے گی معصوم کے ساتھ کیوں اگر معصوم بات نہ کرے تو بات ہی غلط ہو سکتی ہے یار سمجھے نہیں یار سمجھے نہیں نس کی پہچان ہوگی معصوم کے ساتھ معصوم کی پہچان ہوگی نس کے ساتھ وہ بے وقوف بدھو اسی کو تو دور کہتے ہیں اسی یہ وہی بات ہے کہ بھائی تم کہاں رہ تیرا گھر کہاں ہے مسجد کے سامنے مسجد کہاں ہے گھر کے سامنے ارے دونوں کہاں ہیں آمنے سامنے یار افسوس ہے ارے ہم بھی تمہیں ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن خدا رہا کوئی قابل تو بنو پہلے ماننے کے قابلیت لیاقت تو پیدا کرو تمہاری تو باتیں کچے ہیں کچ کو کون مانے موٹی سی بات ہے یار پوچھو ان سے معصومیت کی پہچان ہوگی نس کے ساتھ اور نس کی پہچان کیسے سے ہوگی اگر تم کہتے ہو نس کی پہچان امام ماں ما کے علاوہ کسی اور سے ہوگی تو پاگل وہ نس غلط ہو سکتی ہے کیوں کہ وہ غیر معصوم سے آئی ہے جب غیر معصوم سے آئی اس میں غلطی ہو سکتی ہے تو نس کی پہچان تم کہتے ہو امام سے معصوم سے اور معصوم کی پہچان نس سے اسی کو دور کہتے ہیں اور دور ہمیشہ محال ہوتا ہے معلوم کہانی آئیے تو میرے بھائی یہ ناسیز نے اس مذہب سے معصومیت کی کہانی کو بیان کیا ہے کہ یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے ورنہ اس مذہب کے اندر کوئی نہیں بچتا نہ خدا بچتا ہے خدا کی توہین دیکھو اللہ معاف کر دو یہ تو نیٹ پہ چڑھا ہوا ہے چڑھا ہوا ہے نا کون سا ہے وہ جو بیک کہتا ہے علی خدا ہے تمہارا علی خدا ہے وہی علی علی رزق دیتا ہے علی فلاں کرتا ہے علی فلاں کرتا ہے علی فلاں کرتا ہے علی فلاں کرتا ہے ہاں ذاکر کر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے نیٹ پہ چڑھا ہوا ہے ان شیعہ حضرات کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے مذہب کو چھپا کر بالکل سر منہ ولیٹ کر بیٹھ جائیں اگر انہوں نے چھیڑ دیا تو ان کا مذہب اگر برملا سامنے ہو گیا لوگوں کے تو ہو سکتا ہے ان کا حشر مردائیوں سے بدتر ہو جائے لہذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے خاموشی سے رہو ہم مسکینوں کو نہ چھیڑو ملنگوں کو نہ چھیڑو ہاں تمہیں پتہ ہے ہم کن لوگوں کے بارے سے ہیں ہاں بہتر ہے یہی فرانس اور یورپ کے سائے میں پلنے والوں اسی سائے میں رہو اور سائے سے نکلنے کی کوشش نہ کرو اگر ہمارے مقابلے میں آئے تو سائے سے نکل آؤ گے پھر کیا بنے گا دھوپ بہت گرم ہے برداشت نہیں ہو سکے گا فرانس کے سائے میں پلنے والوں مہربانی کرو اپنے اوپر یہ جواب یہاں غزل ہے ہمارے مذہب کو ہر کسی کو اپنے مذہب کی اجازت مذہب ملک جمہوری ہے کسی کے مذہب کو غلط نہیں کہہ سکتے ادھر عیسائی خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے حضور فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے جی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں یا اللہ کیسے گالیاں دیتے ہیں فرمایا میرا بیٹا نہیں میری اولاد نہیں یہ میری اولاد بناتے ہیں معلوم ہوا اس حدیث کے مطابق جو عیسائی ہیں وہ خدا کو گالیاں دیتے ہیں دے رہے ہیں ہر وہ ڈے جو ہوتا ہے ان کا کون سا ڈے ہوتا ہے وہ ڈے جو اس کو جس ڈے کو جو مناتے ہیں کیا بڑا دن جس کو کہتے ہیں ان کا جو بڑا دن ہے اس موقع پر خوب خدا کو گالیاں دیتے ہیں دے رہے ہیں جمہوری ملک ہے ہم نے کبھی پرچہ کروایا اسی طرح وہ بھی ہے وہ اپنے ماحول میں رہ کر خوب کہتا ہے خوب غصہ ساخے کرتا ہے رہ کر کرتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو پسند نہیں ہے وہ نہ سنے کیونکہ انہوں نے تو کرنا ہے جسم جمہوری بول کا ہے مسٹر جنا نے آزادی دی ہے بابا نے کہا تھا کوئی ہندو اب ہے تو اپنے مندر میں جاتا ہے مسجد میں جاتا ہے جو مرضی کرے حکومت کا سروکار نہیں ہے حکومت کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے جب ذاتی مسئلہ ہے تو کوئی دس نمازیں پڑھے کوئی ایک بھی نہیں پڑھتا کبھی تم نے پڑھایا حکومت والے پڑھاتے ہیں کبھی نماز بولو جب نماز زبردستی نہیں پڑھاتے تو زبردستی مذہب کیوں بناتے ہیں کسی کا اگر کسی نے خطا پہ کہا ہے سیدہ کو خطا اشتہادی کہا اپنے مذہب کے مطابق کہا اس مخصوص مسئلے کے اندر خطا کا کہا اس کا مذہب ہے اس کا مذہب ہے تو تمہیں کیا ہے نہ سنو یہ تمہارے کفر اور گستاخیاں ہم نے گنوائی ہیں ان پر کہاں کتنے پرچے ہوتے ہیں کتنے پرچے ہوتے ہیں تمہاری تو مت رول جائے گی پرچے اگر کروا دیں ہم تو ہم تو اونٹ کتابوں کے لا کر تھانے میں رکھ دیں گے کچہریوں میں گاڑیاں بھر کے رکھ دیں گے پھر کیا کرو گے ابھی کچھ نہیں بیان کیا ہم نے ایمان سے کہتا ہوں کچھ نہیں بیان کیا جو پیچھے پڑا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کتنا ہے تو نہ کوٹوں میں بچو گے نہ کسی مقام پہ بہتر یہی ہے تم بھی ٹھنڈا کر کے اپنے گھر میں کھاتے رہو اور اللہ کے فضل سے ہم تو ویسے ہی ٹھنڈا کھاتے ہیں اللہ جل شاہ ہمیں صدق و صفا پر قائم رکھے دوستان گرامی شامعین و ناظرین پہلی ریکارڈنگ میں آپ نے رافضیوں شیوں کے بڑے میاں کی تمام کہانی سنی کہ وہ جن کو معصوم کہتے ہیں ان کا کیا حشر کرتے ہیں آج کی اس نشست میں میں ان کے چھوٹے میاں جو ہیں ان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ بڑے میاں کی بکواسات تو جو تھیں وہ آپ سن چکے اب چھوٹے میاں کی بکواسا سنیں جی، انہوں نے ان سے سبق لیا ہے یہ کیا کہتے ہیں خدا تعالی کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں اہل بیت کے متعلق کیا کہتے ہیں صحابہ کے متعلق یقین سے کہتا ہوں آپ سننے کے بعد مرزائیوں کو ہندوؤں کو سکھوں کو سب کو بھول جائیں گے جو خدا کے ساتھ انہوں نے کی ہوئی ہے امبیا السلام کے ساتھ کی ہے رب العالمین کے ساتھ کی ہے امبیا السلام کے ساتھ کی ہے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کی ہے آپ کہیں گے کہ یہ لانت صرف انہی کے حصے میں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر میں آج کے ان کے مشتحدین علماء ذاکرین نوحہ خان آیات اللہ یہ ان کا لقب عام چلتا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جی یہ اللہ کی آیتیں پھر رہے ہیں زمین پہ دیکھنا یہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں حشر کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ معذ اللہ تو یہ آیات اللہ یہ کیا کفریات بگتے ہیں کیا توہینیں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور پھر زمین پہ کتنی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ جیتے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ جی رہے ہیں اور الٹا لوگوں کو گستاخ اہل بیت کا بے ادب دشمن کافر پتہ نہیں کیا کچھ بکواس کرتے ہیں آج نکے میاں صاحب کی کہانی سنیں کہ یہ نکے میاں صاحب کیا کہتے ہیں میں کلپ بھی پیش کروں گا وہ عام چل بھی رہے ہیں لوگوں تک تقریباً پہنچے ہوئے ہیں میں پنجابی میں اردو میں ان کا سادہ مفہوم سمجھاؤں گا تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے اور جو وہ کلپ والا ہے وہ جو بھونک ٹونک کرتا ہے تو اس کا نام بھی بتاؤں گا ضلع بھی بتاؤں گا سب سے پہلے کوئی شہنشاہ نقوی ہے کراچی کا وہ امبیا مسلا السلاط و تسلیم کی کیا توہین کرتا ہے کیا ان کے ساتھ کہتا وہ کہتا ہے ہم مولا علی کو امبیا کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے اب ظاہر بات ہے یہ تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں جب یہ کہہ رہے ہیں انبیاء سے افضل مانتے ہیں تو آپ ظاہر بات ہے میرے بھائیوں افضلیت ہوتی ہے ثواب اور جزا زیادہ ہونے کا میں کہ ثواب اور جزا زیادہ ہو یہ افضل ہے اس سے کیونکہ اللہ کی بارگاہ کو قرب زیادہ رکھتا ہے ثواب اور جزا زیادہ پاتا ہے اب ثواب اور جزا زیادہ پاتا ہے تو کس وجہ سے پاتا ہے اللہ کا قرب کس وجہ سے زیادہ لیتا ہے کہ اس کے اندر صفات عالیہ اعلی عمدہ صفات جو اللہ کے قرب کا سامان ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں جس کے اندر جتنا زیادہ ہوں گی وہ اتنا یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالی کی معرفت محبت جس میں جتنا زیادہ ہوگی وہ اتنا افضل ہوگا کیوں کہ جتنا معرفت اور محبت زیادہ ہوگی اتنا تقوی زیادہ ہوگا اور اللہ فرما رہا ہے ان آکرمکوں میں اللہ اطخوں اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہے جو تم سے زیادہ متقی ہے پرہیزگار ہے تو جتنا اللہ تعالی کی معرفت اور محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے اتنا بڑی فضیلت ہوتی ہے جب تمام انبیاء علیہ السلام سے مولا علی کو یہ افضل مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی معرفت اور محبت حضرت علی سے کم ہے حضرت علی کے اندر زیادہ ہے اس کی وجہ سے پھر تقوی ان انبیاء کا کم ہے اور مولا علی کا تقوی زیادہ ہے اب خود آپ فیصلہ کریں کہ جب آپ کہیں گے امبیا علیہ السلام کی پرہیزگاری کم ہے اور کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ امبیا کو عاصی اور نافرمان خدا کا کہنا درست ہے لیکن کہو سنت کام میں تو اس کا کیا امبیا علیہ السلام کی یہ توہین نہیں کہ امبیا علیہ السلام کو تقوی اور پرہیزگاری میں کم بتانا مولا علی کو زیادہ بتانا پھر دوسری بات یہ ہے کہ امبیا علیہم السلام وہ تو اللہ کا چناؤ ہے اللہ کا چناؤ ہے نا تو جو اللہ کا چناؤ ہے وہ ان کے چناؤ سے کم ہے انہوں نے چنا مولا علی کو اللہ کو اللہ نے چنا امبیا کو تو ان کا چناؤ اللہ سے بڑھ گیا انہوں نے چنا یہ جو کہتے ہیں انبیاء سے افضل یہ بنا رہے ہیں خدا تو نہیں بنا رہا میں بوٹی پینے والوں سے پوچھتا ہوں ون کے نیچے بیٹھ کر جن کو اپنی پتا نہیں ہوتا کہ شرم گاہ پر کپڑا پڑا ہے کہ نہیں پڑا جن کا منہ علی سے نہیں ملتا جتنے بول رہے ہیں کلپ آپ دیکھیں گے ان کی ایک ایک بھی ان میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ اہل بیت کے ساتھ ملتی ہے ایمان سے کہتا ہوں ایران کے مجوسیوں سے ان کی وجہ ملتی ہے ساری شکل ان کی ملتی ہے ایک نہیں ہے جس کی داڑھی ملتی ہو مولا علی کے ساتھ جس کی مونچھے ملتی ہوں لیکن ایک طرف یہ لوگ انتخاب کریں مولا علی کا اور اس کو بنائے خدا سے اپنا امبیال ہے مسلح تو تسلیم سے افضل تو یہ ان کا انتخاب اور خدا پاک انتخاب کریں علیہ السلام کا اور یہ پھر بڑھاتے ہیں اس سے تو امبیا علیہ السلام کی توہین یہ شہنشاہ نقوی صاف کر رہا ہے اور یہ دلیل کے طور پر کافی ہے کہ پرانوں نے یہی لکھا تھا وہ پہلی نشست میں حوالے دے چکا ہوں اور آج والے یہی بھونکتے ہیں تو اگلی بات اب اگلا ان کا مشتحد آ رہا ہے جی وہ بھی معصوم ہے کیونکہ اصل معصوم یہی ہے جی یہ کہ وہ نجم الحسن شیرازی ہے بھلوال سرگودے کا اب وہ صحابہ کرام کے متعلق خصوصاً تین صحابہ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو اجداد تمہارے فدک چور لینو ہر بھائی ہونا تھے نو لاکھ نو لاکھ مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں منشا خدا بند کا احساس بڑا نو لاکھ کو ورنہ میرا یہاں وہ شیر پڑ رہا ہے اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو ہمیں کہہ رہا ہے سنیوں کو کمینے ہمیں کہہ رہا ہے سنیوں کو لیکن ہم اپنی فکر کیا کریں جب خدا کے ساتھ نبیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں یہ اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو اجداد تمہارے ہیں فدق چور لعینو یعنی ابو بکر عمر عثمان پاک وہ باغ فدق کے چور ہیں تو تمہیں شرم نہیں ہمیں کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی لائنوں اجداد تمہارے بڑے جو تھے وہ تو فدک کے چور ہیں انہوں نے ہی کی ہے وہ جس طرح حامد رضا سلطانی بھوکا یہ اس طرح کتا بھوک رہا ہے مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں کیا ہمیں کہہ رہا ہے یہ دو سو اٹھانوے اے والی دفعہ اس پر لگتی ہے اور پہلی پر دو سو پچانوے سی لگتی ہے میں سات دفعہ بتاتا جاؤں کیونکہ وہ نبیوں کی توہین ہے اور نبیوں کی توہین یہ آئی جو دو سو اپنا پچانوے سی ہے تعزیرات کی جو تشریحات ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہیں لہذا دو سو پچانوے سی نبی علیہ السلام کی توہین پر جس طرح لگتی ہے اسی طرح دوسرے انبیاء کی توہین پر بھی یہی لگتی ہے یہ تشریحات میں موجود ہے تعزیرات پاکستان کی تشریحات میں یہ بات موجود ہے لہذا پہلے پر دو سو پچانوے سی لگتی ہے انبیاء علیہ السلام سے دوسروں کو افضل بتانا یہ سراسر توہین ہے ہمارے علماء مشائق یہ لکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی کہے فلاں علم میں زیادہ ہے نبیوں نبیوں سے تو وہ گستاخ ہے کہے تقوی سے زیادہ ہے گستاخ ہے کہو بہادری میں زیادہ ہے گستاخ ہے تو انبیاء علیہ السلاط و تسلیم سے جو شخص کسی غیر کو بڑھائے گا وہ ان کا گستاخ قرار پائے گا اور گستاخ امبیا اور گستاخ نبی سید المبیا پر دو سو پچانوے سی لگتی ہے اور یہ نجم الحسن شیرازی جو ہے لوگوں کا شراز بکھیر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ سے لڑتے ہیں اجداد فتق چور یہ چور ڈاکو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر عثمان کو کہہ رہا ہے صحابہ کو کہہ رہا ہے اور پھر اس لائن کو پتہ نہیں ہے لائن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باغ فدق کے ساتھ وہی معاملہ کیا تھا جو ان تین بزرگوں نے کیا تھا تم کہتے ہو نا کہ تقیہ کیا تھا ان کو کہہ رہے ہو نا کہ مولا علی نے وراثت نہیں بنایا ڈر کے مارے تو ادھر بھی کہہ دو نا کہ تین نے بھی ڈر کے مارے ہو سکتا ہے کوئی دوسرے اٹھ پڑتے کہتے کیوں وراثت دے رہے ہو تو ڈر کے مارے ایسا کیا تو یہی ڈر والی بات تین کے بچانے کے لیے کر لو اب بکواس کیوں کرتے ہو جواب دو آپ اس بات کا تمہارا یہ ڈر ڈر اور تقیہ جو بھوک اٹھا رکھی ہے تم لوگوں نے ادھر لگاؤ نا اب مولا علی بھی باغ فدق کے چور تمہارے کمینے نظریے کے مطابق بنے گئے تم اہل بیت کے بھی گستاخ بن گئے حسن حسین نے بھی وہی کام کیا جو ابو بکر عمر نے باغ فدق کے ساتھ کیا تھا اب حسن حسین بھی تمہارے خبیص اور کتے مذہب میں کیا بن گئے چور بن گئے بتاؤ تم نے اہل بیت کی بدترین بے عزتی کی یہی لانت پڑتی ہے جب کوئی صحابہ کا یا بزرگ کا گستاخ بنتا ہے تو پھر سب کا گستاخ اس کو بننا پڑتا ہے تین نمبر کوئی کامران عباس بی اے لاہور ہے وہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے والے قاتلان حسین ہوئے گیتا پڑھنے والے آزادار ہوئے قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتلان حسین گیتا کے پڑھنے والے ازادار ہو گئے یعنی قرآن نعوذ باللہ من ذالک پڑھنے والے جو ہیں وہ تو حسین کے قاتل بنتے ہیں اور جو گیتا ہندو ہندوؤں کی ہوتی ہے نا گیتا تو گیتا پڑھنے والے جو ہیں وہ حسین کے عاشق بنے ہیں لاکھ لانات ہے اس کا مطلب ہے تمہاری گیتا ہے اور مسلمانوں کا قرآن ہے حضرت صاحب مطلب یہ نکلے گا تمہاری گیتا ہے کیونکہ آزادار تم ہو جی۔ آزادار مطلب ہے ماتمی تو ماتمی بنتے ہیں گیتا سے تم خود کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم گیتا والے ہو قرآن والے نہیں ہو کیونکہ قرآن والوں کو تم کہہ رہے ہو قاتلان حسین تو اس کا مطلب صاف نکلا کہ قرآن جو ہے وہ تمہارا نہیں تمہاری گیتا ہے کیونکہ ماتم تم کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہاری گیتا ہے اور جو گیتا کو مانے قرآن کو نہ مانے اس پر کتر کون سی دفعہ لگے گی دو سو پچانوے اے لگے گی یہ توہین ہے قرآن کی جی ایک ہے دو سو پچانوے سی ہے کہ یہ دو سو پچانوے اے لگے گی ادھر اگلا نمبر ہے علی باقر نقوی وہاں کھارا پتوں کی کا علاقہ ہے قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اسی کے ساتھ جہنم میں جائے گا اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کوئی بھیج کر دکھائے کیا مطلب اللہ کو ماننے والے جہنم میں جائیں گے علی کو خدا اللہ کو خدا ماننے والے جہنم میں جائیں گے علی کو خدا ماننے والے جنت جائیں گے یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ کو خدا ماننے والے جہنم میں جائیں گے علی کو خدا ماننے والے جنت میں جائیں گے خدا ماں آپ آگی بات اب یہ علی کو خدا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے علی کو خدا کہہ رہا ہے یہ بدترین کوفرا ہے یا نہیں اچھا ادھر دیکھو جب علی کو خدا کہو گے علی کو خدا کہو گے تو اس کا صاف مطلب یہ نکلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کی عبادت کرتے رہے کیونکہ خدا کی عبادت اب نبی پاک نے کی سوا لاکھ نبی خدا کی عبادت اور بندگی کی دعوت دینے کے لیے اور خود بھی کرتے رہے تو اس کا مطلب ہے سوا لاکھ نبیوں نے بھی علی کی عبادت کی اور رسول اکرم نے بھی علی کی عبادت کی اور بیٹی اپنی علی علی کو دی حضور نے تو خدا کو دی کیونکہ وہ خدا ہے تو حضور نے اپنی بیٹی خدا کو دی اب ایک طرف تو خدا کو پوچھتے تھے عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے لم جلد ولم یولد وہ جسم سے پاک ہے لہسا کمسل ہی شہ اللہ بے مثال ہے رسول ایک طرف تو یہ کہتے تھے لوگوں کو دوسری طرف علی کو خدا کہہ رہے ہیں اور بیٹی دے رہے ہیں ان کے مذہب کے مطابق تو اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ نوزب اللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ دگا بازی کرتے رہے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے رہے ان خبیص لائن یہ کیا بھوک رہا ہے جب علی کو خدا کہو گے تو اس کا مسام مطلب یہ نکلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر علی کی بندگی کرتے رہے علی خدا خدا کے خدا ان کا داماد بن گیا وہ اللہ اللہ خدا خدا رسول اکرم کا داماد بن گیا کیونکہ علی خدا ہے اور علی داماد ہے پھر حسن حسین کس کے بیٹے ہیں مولا علی کے جب علی خدا ہے تو لم جلد ولم لم جلد کیسے ہوگا علی اللہ اللہ کی تو شان ہے اس کے نہ بچے ہیں نہ مائی باپ وہ علی کے مائی باپ ہیں کہ نہیں ہے شرم نہیں آتی مرزائیوں کو کافر کہا جاتا ہے ان کے سامنے ان کے ہوتے ہوئے یہ تو مرزائیت مرزائیت ان کے سامنے ان کی لونڈی ہے بتاؤ جب علی خدا بن گئے تو علی کا باپ ہے کہ نہیں ماں ہے کہ نہیں ہے اولاد ہے کہ نہیں تو لم یلد والم یولد قرآن میں آ رہا ہے لم یلد ولم صورت اخلاص میں موجود ہے تو ایمان سے بتانا ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ خدا خدا وہ اس اس کو مانتے ہیں خدا جس کا باپ بھی ہے جس کی ماں بھی ہے جس کی اولاد بھی ہے ایک طرف تو یہ ہے رسول اکرم پر یہ الزام دیا وہ اس سے بڑے اور کوفر کیا ہوں گے اور کچھ ساخیاں کیا ہوں گی اس پہ کیا لگتا ہے اس پہ دو سو پچانوے سی لگتی ہے جیسے پہلے پہ لگتی ہے اس کے بعد آتا ہے قیصر عباس شکر گڑھ کا یہ کہہ رہا ہے قیصر عباس شکر گڑھ جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں اب جتنے نبی سید الانبیاء سے لے کر باب آدم علیہ السلاط و تسلیم تک وہ سب کے سب حضرت عباس عالم دار جن کو کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ سب انہوں نے جھوٹ کی کہانیاں بنا رکھی ہیں بازو کٹ گئے اور پانی لینے گئے ہوئے تھے یہ سب جھوٹ کی کہانیاں یہ کہہ رہے ہیں سب عباس کے فقیر ہیں نبیوں کو عباس علمدار کا فقیر کہنا منگتا کہنا در کا گدا کہنا یہ توہین انبیاء نہیں ہے تو بتاؤ توہین کس کو کہتے ہیں اس پر کیا لگتی ہے تمام انبیاء کی گستاخی کی سزا دفعہ دو سو پچانوے سی اگلا نمبر ضمیر نقوی کراچی کا جتنے بنی اسرائیل میں نبی آئے اتنے ہی عرب میں نبی آئے لیکن یہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ عرب میں صرف دو نبی آئے اسماعیل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن چونکہ نبی کا مانا نہیں معلوم نبوت کی تفصیل نہیں اس لیے اسی لیے ماننے کو تیار نہیں ایک نبوت کا سلسلہ فطرت کہلاتا ہے یعنی خاموشی سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے محدود حلقے میں اسی لیے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ملتا تو عرب میں ایسا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد اپنے خاندان اپنے حدود میں اپنے دوستوں میں اسلام کا تعارف کروا رہے تھے اور وہ سب نبی تھے یعنی اجداد پیغمبر سارے نبی تھے جب ان کو لکھ لیں گے نام ملا لیں گے تب جا کے چوبیس ہزار کی تعداد بنے گی ایک لاکھ کی تو بات ہی نہ تھی یہ سب خاموش نبی ہیں ابو طالب تک جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں ایمان کی بات نہیں کرتے یہ وہ نبی تھے فطرت والے کے جو آنے والے بڑے نبی کا انتظار کر رہے ہیں یعنی نبوت اس تک پہنچا دینی ہے اس کے لیے حالات سازگار کر لینے ہیں تو اب یہ سا جتنے بنی اسرائیل میں انبیاء آئے اتنے ہی عرب میں آئے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عرب میں بھی نبی آئے کہتے بس دو نبی آئے ایک حضرت اسماعیل اور ایک سرکار دو عالم لیکن چونکہ نبی کے معنی نہیں معلوم نبوت کی تفصیل نہیں معلوم اس لیے ماننے کو تیار نہیں اور ایک نبوت کا سلسلہ فطرت کہلاتا ہے یعنی نبی خاموشی سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے محدود حلقے میں اس لیے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ملتا تو عرب میں ایسا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد اپنے خاندان اپنے حدود میں اپنے حلقے میں اپنے دوستوں میں اسلام کا تعارف کرا رہے تھے اور وہ سب نبی تھے وہ سب نبی تھے یعنی اجداد پیغمبر سارے نبی تھے جب ان کو لکھ لیں گے نام ملا لیں گے تب جا کے کہیں چوبیس ہزار کی تعداد بنے گی ایک لاکھ کی تو بات ہی نہ کیجیے یہ سب خاموش نبی ہیں ابو طالب تک تو جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں ایمان ایمان کی بحث نہیں کرتے سمجھ گیا یہ وہ نبی تھے فطرت والے فطرت فے تے رے تے فطرت یعنی خاموش نبی کہ جو آنے والے بڑے نبی کا انتظار کر رہے ہیں یعنی نبوت اس تک پہنچا دینی ہے اس کے لیے حالات سازگار کر لینے ہیں مقصد کیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے باپ دادا سارے ہیں یہ باللہ من ذالک سارے نبی تھے ابو طالب بھی نبی ہیں سب نبی ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند سید المبیا چھ سو سال کے بعد آئے ان کے نزدیک سارے نبی ہیں اندر سے خاموش نبی ہیں جی ان کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا مخصوص حلقے میں نبوت ان کی جاری تھی اور جو غیر نبیوں کو نبی کہے دو سو پچانوے اے لگے گی یہ اسلام کو بگاڑنا ہے ایک ہے جعفر جتوئی سرگو دے گا وہ علی کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے وہ کہتا ہے علی اللہ کا بیٹا ہے علی کی ماں دیکھتی ابو طالب کو تھی بیٹا اللہ بولنے کو ذرا ہاتھ ہاتھ بلند ہو گیا کو خاص اور سب آوا یہ نہیں ہے کہ یہ اکیلے کہہ رہے ہیں یہ ہزاروں کا مجمع ہے سب کے سامنے اور سب داد دے رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا وہ ہاں ہا اللہ کا بیٹا بنا اب یہ خود اللہ فرماتا ہے میرا کوئی اولاد نہیں مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے علی جب اللہ کا بیٹا کہا تو عیسائیوں والا عقیدہ ہو گیا ہے اب اسلام کو بگاڑا اسلام کا نام لے کر اسلام کو بگاڑا مرزائیوں کی طرح جی۔ مرزائیوں نے اسلام کا نام لے کر اسلام بگاڑا تو مرتاد کافر قرار پائے یہ وہی کہہ رہے ہیں لہذا مرزائیت والا حکم رکھیں گے اور ان کے ساتھ اسمبلی وغیرہ پھر وہی حال کریں جی یہ صاحب کہہ رہے ہیں اگلا اگلی پھر اس کی اور بکواس آتا ہے یہ کہہ رہا ہے نوز باللہ مولا علی پر جھوٹ بولتے ہوئے علی ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے یہ جعفر جتو ہی کہہ رہا ہے سرگو دے گا علی ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والو سورج بنانے والا میں علی ہوں آسمان بنانے والا میں علی ہوں زمین بچھانے والا میں علی ہوں چاند بنانے والا میں علی ہوں سزا دینے والا میں علی ہوں سر ہلانے والا زندہ باد ہے سزا دینے والا میں علی ہوں رزق دینے والا میں علی ہوں نبی بھیجنے والا میں علی ہوں کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں یوم معاشر عدل کی مسلط پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا ایک مقدم علی کے دربار میں اٹھا اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے یہ کوئی تیرے فضائل ہے علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے چپ کر کے زمین پہ بیٹھ یہ میرے فضائل نہیں ہے یہ میری نوکری ہے فضائل سے آسمان بنانے والا میں علی ہوں زمین بچھانے والا میں علی ہوں چاند و سورج سورج بنانے والا میں علی ہوں چاند بنانے والا میں علی ہوں رزق دینے والا میں علی ہوں نبی بھیجنے والا میں علی ہوں اب نبی بھیجنے والا میں علی ہوں اس کا مطلب ہے رسول اکرم کا خدا علی ہو گیا اس سے پہلے رسول اکرم پر ایمان لانے والا علی ہے یہ کہتے ہیں اور لانتی ہے اس کا مطلب ہے سب سے پہلا امت ہی علی ہے ادھر تو کہتے ہو نبی بھیجنے والا علی ہے جب نبی بھیجنے والا علی تو علی تو خدا بن گیا ایک طرف خدا کہتے ہو ایک طرف امتی کہتے ہو لاکھ لانات ہے اب پھر وہ ساری بحث پچھلی آئے گی کہ جب نبی پاک کا بھی خدا علی کو بناؤ گے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ رسول اکرم کی راہبری علی نے کی حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اس کا مطلب ہے علی نے حضور کو ادب سکھایا لانت ہے ان لوگوں پر جو ان کو مانتے ہیں ان کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں لانت ہے ایسے لوگوں پر پوچھو تو صحیح یہ کیا بھوک رہے ہیں بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں جب آپ کہو جب کوئی کہے گا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ علی نبی کو بھیجنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے علی نبی پاک کا خدا ہے کیونکہ نبیوں کو بھیجنا خدا کا کام ہے جب نبی پاک کو علی نے بھیجا وہ خدا بن گئے علی پاک رسول اکرم کے اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ادب سکھایا تو اب رسول پاک کو ادب سکھانے والا ان کے مذہب کے مطابق علی بن گئے علی نے ادب سکھایا اب خود کہو علی رسول کو پڑھانے والا ہے کہ رسول نے علی کو پڑھایا ان سے پوچھو تو پھر جو ادب سکھا رہا ہے اور خدا ہے وہ تو افضل سب, سب وہ تو پھر سب سب سب کچھ تو وہی ہوا تو رسول اس کا مطلب ہے یہ علی کے سامنے سید الانبیاء سے لے کر سب نبیوں کو بندہ سمجھتے ہیں علی کا بندہ سمجھتے ہیں اور بندہ ذلت کے ساتھ یعنی انتہائی آجزی کے ساتھ خدا کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے ایسے اس کا مطلب ہے علی کے سامنے رسول اکرم نے اپنا سر سجدے میں رکھا جب علی خدا ہوا بولتے نہیں جب علی خدا بن گئے تو اس کا مطلب ہے معذ اللہ رسول اکرم ان کی بندگی کرتے رہے ان سے ادب سیکھتے رہے وہ افضل ہوئے تو اس کا تو صاف مطلب یہ نکلا کہ یہ مولا علی کو دوسرے نبیوں سے خالی افضل نہیں سمجھتے سید الانبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں اور افضل بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ خود اس اس کو معبود سمجھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بندگی کرنے والا اور عابد سمجھتے ہیں عبادت گزار اور شرم نہیں آتی لانتی لوگوں کو جو ان کو مانتے ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اب پھر وہ بحث بھی آئے گی کہ جب رسول کو بھیجنے والے علی ہیں اور خدا ہیں تو رسول ایک طرف کہتے رہے اللہ کہ نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ گمائی ہے نہ اولاد ہے اور دوسری طرف علی کو خدا مان رہے ہیں اور اس کو علی کو خدا جب مان لیا تو علی کا تو مائی باپ ہے علی کی اولاد ہے پھر اچھا علی پاک پیشاب بھی کرتے تھے کہ نہیں پخانا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے ان کا خدا پیشاب کرتا ہے ان کا خدا پخانا پھرتا ہے بولو اے ایسے ہوا نا کیونکہ مولالی تو یہ کام کرتے تھے پھر ان کا خدا ہم بستری بھی کرتا ہے پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو خدا منوانے پر لڑتے رہے یا اللہ کو خدا منوانے پر لڑتے رہے لاکھ لانات ہے تم پر کچھ تو شرم کرو پھر آگے کتابیں نازل کرنا والا میں علی ہوں اللہ رسول اللہ یوم معاشر میں عادل کی صنعت پر مسنت پر بیٹھ کر میں تمہارے درمیان عادل کروں گا اب ایک مکفر یعنی کوفر کے فتوے لگانے والا شخص کوفے میں اس وقت علی کے سامنے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کر کہنے لگا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنے ساتھ لگا رہا ہے پھر وہ پھر بتا تیرے فضائل کیا ہیں تو مولا علی نے کہا تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے چپ کر کے بیٹھ جا زمین پر یہ تو میری نوکری ہے فضائل تو میرے اس سے اوپر ہیں لو خدا بن بیٹھے خدا بن بیٹھے سید الانبیاء کا بھی خدا بن گئے سب کچھ ہو گیا ابھی نوکری ہے فضائل اوپر ہیں خدا ہونے کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے بھائی وہ بولو وہ خدا کے بعد بھی کچھ ہے تو ان کے مذہب میں کیا ہوگا خدا سے آگے بھی کچھ ہے اس کا مطلب ہے ان کے مذہب میں اب ایک اور چل رہا ہے اس کا ہمیں نام پتا معلوم نہیں ہو رہا لیکن بزرگ معلوم ہے اس بزرگ نے تو پھر سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے نا ہاں اب اس کی بکواسات سنیے وہ کلب چل رہا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں کون بزرگ ہے ان کا علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا رابط ہے علی اللہ کے بہت اوپر ہے اللہ کی معراج کیا ہے اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ درے سید جل شانوں پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانوں پر سجدہ کرے اللہ اللہ کے کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے جناب سیدہ جل شاہ کی نالین کی ساک میں اللہ کو سیدھا رہتا ہے یہ ہے توحید ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہے ہم کوئی متحری نہیں ہے پھر کہتے علی اللہ ہم کہتے علی خالق اللہ علی راز اللہ علی رب الرباب علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا پیدا کرنے والا ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا رازق ہے یعنی ان کے نزدیک اللہ روٹی بات ہے اور رزق وہی بات ہے نا جی۔ ہاں پخانا بھی اللہ کرتا ہے ان کے نزدیک سب کچھ کرتا ہے اور وہ سب کچھ علی دیتا ہے اس کو جی علی اللہ سے بہت اوپر ہے اللہ کی معراج کیا ہے یہ اللہ کی معراج بتا رہا ہے جی۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ در سیدہ جل شاہ نہ ہوں پتہ نہیں ان کا کتنے درجے کا لانتی مجتحد ہوگا کہ جس کو جل جلا شان ہو یہ جملہ بولنا نہیں آتا بول رہا ہے جل شان ہو اور پھر عجیب بات ہے کہ بی بی کے لیے استعمال کر رہا ہے تو جلا شان و ہا ہونا چاہیے تھا اگرچہ جائز نہیں ہے استعمال کرنا لیکن چلو تجھے بکواس کرنی بھی تھی تو جلا شان و ہا کہنا تھا تو کہہ رہا ہے جلے شانہ یعنی دنیا کائنات میں کوئی مائی کا لال اس جملے کو صحیح نہیں کر سکتا لیکن دیکھو مستحد بن کر کیسے بھونک رہا ہے جی۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ کی میراج کیا ہے در سیدہ جلے ہو پر اپنی داڑھی سے جھاڑو پھیرتا ہے اللہ کی داڑھی ہے اور وہ پھر نوز باللہ بی بی بتول کے دروازے پہ اللہ روزانہ جھاڑو پھیرتا ہے یہ اس کی معراج ہے اللہ کی معراج یہ ہے لانات ہے سید الانبیاء کی معراج اللہ کی نعمتیں دیکھنا ہو اور اللہ کی معراج جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے نزدیک سیدہ کے در پہ جھاڑو پھیرنا ہے پتہ نہیں اچھا اللہ کی شان یہ ہے آگے بتا رہا ہے اللہ کی شان یہ ہے کہ در سیدہ پر سجدہ کرے لو اللہ سجدہ کرے قرآن سب اسلام مسلمان دنیا ساری یہی مانتی رہی سید لمبیا یہی فرماتے رہے سجدہ کرو اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں سجدہ اللہ کرتا ہے اللہ کی سجدہ گاہ کیا ہے جناب سیدہ کی نالین کی مٹی در بطول لاکھ لانات ہیں ان لوگوں پر جو اس اس, اس مذہب کو مانتے ہیں جناب سیدہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے یہ پھر آگے کہتا ہے یہ ہے توحید ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں یہ توحید کے منکر نہیں ہے ابھی یہ توحید ہے کیونکہ جب خدا وہ ہو گئے اور پھر اللہ جو ہے وہ بندہ بن گیا تو اس کی بندگی اور میراج یہ ہوا کہ وہ بی کے در پہ جھاڑو پھیرتا ہے اور سجدے کرتا ہے اور مٹی میں رہتا ہے جوتے میں رہتا ہے اس کے بیوی پاک کے تو بس توحید ہو گئی اب ان کی توحید سمجھی بولو اب سمجھ آئی توحید ان کی کیا ہے یہ وہ توحید ہے جو ہندوؤں کے شرک سے بدتر ہے جی۔ ابلیس کے شرک سے کفر سے بدتر توحید ہے یہ جی۔ پھر آگے کہتا ہے ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ علی رازق اللہ علی فلاں فلاں فلاں فلاں یہ چند ان کے مجتہدین ذاکرین کی بکواسات ہم نے جو عام کلپ چل رہے ہیں ان سے آپ کو سنائی ہیں اب جس کو کہتے ہیں مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تھیری ڈاکٹر اشرف کا جو مدعی ہے جس کو مقدس کا آدمی کہتے ہیں اب اس سارے کفریات اور بکواسات پر اس کی تصدیق کی مہر لگتی ہے جس سے ہر شخص اور کوٹ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ حقیقتاً واقع تن خالی ہم نہیں بیان کر رہے ان کے اپنوں کی زبان سے بھی یہ گستاخ توحید ہیں گستاخ خدا ہے گستاخ امبیا ہے گستاخ اہل بیت ہیں دیکھو بھائی گستاخ اہل بیت کیسے ہیں انہوں نے علی کو خدا کہا ایسے ہے بولتے نہیں انہوں نے مولا علی کو خدا کہا جب خدا کہا تو اس کا مطلب مولا علی خود کو کہتے تھے خدا کا بندہ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے مولا علی کو جھوٹا ثابت کیا حسنین کریمین کو جھوٹا ثابت کیا سید الانبیاء کو جھوٹا ثابت کیا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک خود کو بندہ کہتے تھے یہ خدا تھے تو جب جھوٹا ثابت کریں گے تو جھوٹا کہنا جو ہے یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے معلوم ہوا گستاخان اہل بیت ہیں یہ جی۔ اب وہ مقدس کاظمی جو ہے وہ غیر مقدس کاظمی اپنے آپ کو جو مقدس کاظمی کہلواتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا کلپ محفوظ ہے کیا آج الحمد ہم عدالت میں بھی موجود تھے اور سارے اس سلسلے کو ہیرنگ بھی ہوئی وہاں پہ ایک انشاءاللہ بڑی ایک تکلیف دہ بات وہاں پہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کہ جو ممبر پہ ذاکرین کو بٹھاتے ہیں اور وہ آپ ان ان لوگوں ان لوگوں کے لیے یعنی ہمارے مخالفین کے لیے ناسمیوں کے لیے مواد دیتے ہیں کیا دیتے ہیں مواد میں اس پہ ایک مکمل کلپ دوں گا کہ وہ لوگ یعنی کچھ ایسا ممبر پہ بول جاتے ہیں ایسا ممبر پہ بول جاتے ہیں جو ہمیں عدالتوں میں شرمندگی جس میں اٹھانا پڑ رہی ہے اور ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں بھی اس کو پیش کریں گے کہ یہ توحید کی توہین کیسے کرتے ہیں رسالت کی توہین کیسے کرتے ہیں اور بقول ان کے صحابہ کی کیسے توہین کرتے ہیں اور اور اہل بیت بھی کہتے ہیں یہ اہل بیت کی بھی توئین کرتے ہیں تو یہ اس حوالے سے میں سب سے پہلے اب محرم آ رہا ہے بانیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کو ممبر پلائیں جو ذمہ دارانہ بات کر سکے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس قدر یعنی غلیظ ترین اور گھٹیا ترین انہوں نے وہاں پہ باتیں کی ہیں ہم اگر اس طرف سے اس کو ملون اور کافر کہا جا رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر کہنے والے خود جو نا اسی زمرے میں آتے ہیں کیا شکل دکھا رہے ہیں یار آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ کی غیر ذمہ دارانہ جملوں کی وجہ سے تباہی اور فنائی آپ لوگوں نے کر دی صرف مشکلات آپ لوگوں کی وجہ سے آتی توسی صاحب آپ سے مخاطب ہوں تو اپنا آصف حلوی صاحب جی۔ کامران صاحب جعفر جتوئی صاحب غیور صاحب صابر ہمارے کچھ اولاد کی طرح بچے کی طرح لیکن میں سب سے مخاطب علی حسنین صاحب حسنین کاظمی صاحب جب آپ جھوٹ بولیں گے نا وہاں پہ بیٹھ کے اپنا کمروں میں بیٹھ کے صرف سیاست کریں گے تو ہمیں یقیناً برا لگے گا یہ بی بی کی بات کر کے رونے اور رلانے والوں خدا کے لیے خدا کے لیے حقیقی اپنے من سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو اب جو موجودہ آپ لوگوں کا کردار ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں وہ پوچھیں صرف تنقید کرنا آتی ہے فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے فلاں پہ لانت فلاں پہ لانت جو یہ نہ کرے اس میں لانت تم پہ لانت نہیں ہے آج میں کبھی نہ بولتا یہ بات جب عدالت میں بات ہوئی کہ اپنا یہ انہوں نے نام لے لے کے جن کے میں نام لے رہا ہوں انہوں نے نام لے لے کے کہا لے لے کے کہا کہ جو ہے فلاں نے یہ توحید کی توہین کی فلاں نے یہ توحید کی توہین کی رسالت کی کی فلاں نے یہ کی فلاں نے یہ کی اور جو توحید کا منکر ہے وہ بی بی کا وکیل کیسے ہو سکتا ہے جو توحید کو جو ہے وہ مائنس کر رہا ہو جو رسالت کو مائنس کر رہا ہو مجھے بتائیں وہ حق کے وکیل زہرا کیسی ہو سکتا ہے صرف صرف زبان کی حد تک زبان کی حد تک مجھے پتا ہے اب میرے ساتھ وہ اکثر جو بھی توحید کی بات کرے رسالت کی بات کرے جو اپنا مولا علی کی ولایت کی بات کرے قرآن کی بات کرے نماز کی بات کرے اسے مقصر کہہ کے پیچھے کر دیا جاتا ہے بانیان سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں آج اگر یزید اپنا اتنے اسٹیج لگا لے اور وہ کہ میں تمہیں ڈالروں میں دینا چاہتا ہوں یہ سارے ادھر چلے جائیں یہ یزید کے ممبر پہ تمہیں نظر آئیں اسٹیج پہ نظر آئیں حسین کے ممبر پہ جب تک ان کو فیسیں مل رہی ہیں یہ رہیں گے جب یزید کا ہو جائے گا نا کہ لوگ تمہیں ڈالروں میں ہم دیتے ہیں کہ سب کے سب ادھر شفٹ ہو جائے گا جو تمہارا یہ غلیہ یا تیرا جو پریکٹیکل آپ لوگوں کا بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ تم لوگ صرف اور صرف صرف اور صرف صرف پیسے کے لیے شیعہ ہو تمہارا کاروبار شیعہ ہے تمہارا حقیقت میں جو ہے وہ دین محمدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ لوگوں کا کاروبار شیعہ ہے میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو سنبھالو سنبھلو کسی آئے ہائے کسی ذاکر سے کہا جی آپ میں نے اشرا بیچارہ غریب تھا اس نے کہا جی اشرا کروانا بتائیں کیا لیں گے اس نے فیس بتائی تو وہ سید غریب تھا اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی فیس شمر نے حسین علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لی ہوگی جتنی تو مجھ سے لے رہا ہے شرم کریں شرم کریں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو جس انداز میں آپ چل رہے ہیں کیا یہی اپنا وہ سلسلہ محبت ہے یہی رستہ ہے حسین علیہ السلام کا میں کبھی بات نہ کرتا اگر وہ یہ بغیرت لائن ان کا وکیل یہ نہ کہہ رہا ہوتا جو ہے جی اپنا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ توحید کے بھی منکر ہے میں نے کہا ہم نہیں ہیں یہ ہیں اور تم اس بات پہ ابھی تک ڈٹے ہوئے جواب چاہیے مجھے آصف الوی صاحب آپ کا کلپ آیا تھا مجھے انتہائی افسوس ہوا کر کہ قرآن کو تو ٹھیک کرے گا کہ جس میں سورہ جمعہ کی وہ آیت ہے جی یا یو اللہ ویر اذا نودی علی سلا می یوم الجمعہ می یوم ذکر رول وذروا البيع خید اللہ کم انکن تمتا تعلمون مجھے بتاؤ اس آیت کو تو ٹھیک کرے گا تو بتائے گا کس کا ترجمہ کیا ہے یہ کون ہے تو کون ہے خدا کے لیے اس بات سے توبہ کرو توبہ کرو تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں آپ بتاؤ کہ میں نے یہ غلط کہا تھا اب اتنا کام کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی پوسٹ لگا دے گی یہ تو مقصر ہے جی یہ جی مقدس کاز بھی مقصر ہو گیا کیوں ان کے ساتھ بیٹھا ہے مجھے پتا یہ سب کچھ ہونا ہے اگر بی بی کے نام پہ اکٹھا ہونا مقصریت ہے خدا کی قسم کہہ دے مجھے لیکن میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ لانت ہے اس شخص پہ جو مقصرین کے ساتھ ہے لانت ہے اس شخص پہ جو آزاداری کے خلاف ہے ہم لانت بھیجتے ہیں ان لوگوں پہ جو آزاداری کے خلاف ہے جو مقصرین ہیں بس یہ السلام علیکم بتویا علیہ السلام اور میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں کہ کوٹ میں وہ کلپ ابھی تک پیش نہیں کیا گیا ورنہ فوراً ڈاکٹر کا مقدمہ خارج کر کے ان پر مقدمات بنا دیے جاتے کہ تم تو منہ سے کہہ رہے ہو جب خود کہہ رہے ہو کہ ہمارے گستاخ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں توحید کے بھی گستاخ ہے رسالت کے بھی گستاخ ہے تم منہ سے کہہ رہے ہو تو بس بات ختم ہو گئی مدئی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری جب تو خود گواہی دے رہا ہے اپنے گواہ اپنے گستاخ ہونے کی تو وہ گستاخ نہیں گستاخ تو تم بن گئے پرچے تھا اور مقدمات تم پہ ہونے چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے خیال میں کورٹ تک یہ خبر نہیں پہنچی ابھی تک اور ہم یہ کورٹ تک خبر پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو جنہوں نے ہمارے مذہب کے جز کو گستاخی کہا ہمارے جذبات کو مجرو کیا ہم ان کی وہ گستاخیاں سن چکے ہیں اور ہمارے جگر پارا پارا ہیں کہ جن گستاخیوں کو دنیا کا کوئی کافر بھی نہیں سن سکتا ہم مسلمان کیسے برداشت کریں دنیا کا کوئی ہندو اور سکھ بٹھا دو وہ بھی یہ نہیں کہہ سکے گا جی۔ جو گستاخیاں یہ ہیں جو آپ کو سنا چکا ہوں وہ بھی کہتے ہیں رب الارباب بڑا اللہ ہے یہ چھوٹے خدا ہیں مشرق بت ہمارے جی۔ انہوں نے رب الارباب علی کو بنا دیا اور اللہ کو کہا یہ ذلیل ہو کر سجدے کرتا ہے جوتے جوتے پر اور علی کے سیدہ کے مٹی پر تو انہوں نے خدا کو ذلیل ثابت کیا اور اللہ کو ذلیل کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے ان کے ملعون لوگوں کو اور ملعون مذہب کے یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کلب پورے پورا محفوظ ہے ہم پوری عبارت تو اس کی نہیں لگ سکے لیکن جتنا کچھ ہے اس سے یہ صاف ثابت ہو جائے گا کہ وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ ہمارے شیعہ گستاخ ہیں یہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنوں کو یہ جب پیشی ہوئی پہلی اور ڈاکٹر کے جو وکیل تھے انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ ہم تمہاری گستاخیاں ثابت کرتے ہیں یہ کلپ پہ ہمارے تو یہ ڈر گئے اور ڈر کے واپس آ کر اپنوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں اور سرزرش کر رہا ہے وہ مقدس سرزرش کر رہا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہو تمہار تم نے بیڑا غرق کر دیا تم ایسی باتیں کرتے ہو جیسے ہمیں کوٹ کے اندر ضلعت اٹھانا پڑی ہے بہت بڑی شرمندگی ہوئی ہے شرمندگی ہوئی ہے ہاں؟ وہ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے بڑی تکلیف دہ بات ہے جو ممبروں پہ ذاکرین کو بٹھاتے ہیں وہ جملے بھی ایسے بولتا ہے عالم تو عالم ہوتا تو جملے بولتا نا کوئی جملہ اس کا سیدھا نہیں مقدس کاظمی سرکار کا جی ایمان سے کہتا ہوں کوئی جملہ کوئی جملہ پورا نہیں بول سکا وہ لوگ ان لوگوں کے لیے ہمارے مخالف ہی بٹھاتے ہیں اور وہ لوگ ان لوگوں کے لیے ہمارے یہ مخالفین کے لیے یعنی مواد دیتے ہیں یعنی یہ ہمارے لوگ جو عوام ہیں یہ ممبروں کو ممبروں پر ذاکرین کو بٹھا دیتے ہیں اور ذاکرین ہمارے مخالفین لوگوں کو بڑا مواد دیتے ہیں وہ لوگ یعنی ان کے ذاکرین کچھ ایسا ممبروں پہ بول جاتے ہیں جس پر ہمیں عدالتوں میں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے یہ مقدس کاظمی کہہ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ یعنی پھر دوسرے مخالفین ڈاکٹر والی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں پیش بھی پیش کریں گے تمہاری باتیں اور تمہاری توہینوں کو کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے انہوں نے وہاں اس کوٹ میں کہا کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ توحید کی توہین کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں رسالت کی توہین کیسے کرتے ہیں ہم صحابہ کی توہین کیسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت کی بھی توہین کرتے ہیں آگے پھر سرزنش کرتا ہے ڈانٹتا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ کس قدر انہوں نے غلیظ ترین گھٹیا ترین بات کی ہے باتیں کی ہیں اب بات کو سمجھنا ایک طرف پتہ نہیں یہ جن پر خدا کا قہر اور لانت پڑی ہو ایسے ہی ہوتا ہے ایک طرف تو تم یہ خود کہہ رہے ہو کیا ذاکرو تم بے احتیاط زبان چلاتے ہو اور توہین کرتے ہو توہین کرتے ہو خدا کی فرق تمہیں شرم نہیں آتی ایسا بول جاتے ہو ہمیں ضلیل کرواتے ہو ادھر اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ وہ جو تھے کورٹ میں وکیل انہوں نے غلیظ ترین زبان استعمال کی ہمارے خلاف یہ کہہ کر کہ تم توحید کی توہین کرتے ہو رسالت کی توہین کرتے ہو صحابہ کی توہین کرتے ہو اہل بیت کی کیسے توہین کرتے ہو خود تو مان رہے ہو اپنوں کو سمجھا رہے ہو اور پھر وہی بات جو وہ کر رہے ہیں یعنی جو ان کی تمبی تھی ان کی تمبی کے بعد تم نے آ کر اپنوں کو سمجھایا تو تمہارے تو وہ سمجھانے والے استاد بن گئے تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا تم الٹا کہہ رہے ہو غلیظ ترین زبان استعمال کی خیر ہے بوٹی میں مصروف تھے نہ بوٹی تمہارے مجتہدین کی جان نہیں چھوڑتی یہ سارے بوٹی سے بوٹے بنے ہیں شرم کرو کچھ اسی لیے چنگل اور مراسی سب تمہارے مذہب میں ہیں اتنے مقدس لوگ ہیرا منڈی تمہارے کھاتے کے اندر آتی ہے اتنے پاکیزہ لوگ اور یہ فلمی کنجر صاحب تمہارے کھاتے میں ہے اتنا ملعون بزرگ لوگ یہ سلطان رہی تمہارے مذہب کا ولی ہے جو کبھی جرنیل سنگھ ہوتا ہے اور کبھی تمہارا ولی ہوتا ہے وہ بتاؤ وکیلوں کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ بڑی غلیظ ترین زبان انہوں نے استعمال کی اور پھر اپنوں کو کہتے ہو تم مکالا ملتے ہو کیوں اگر انہوں نے غلیظ ترین زبان استعمال کی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے الزامات غلط ہیں تو پھر تمہارے صحیح ہوئے ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہو ان کو کیوں کہتے ہو تم توہین کی کی توحید توہین کرتے ہو رسالت کی توہین کرتے ہو فلان کرتے ہو شرم کرو ایسا نہ بولا کرو شرمندگی کا سبب بن جاتا ہے اور تمہاری کیا زبان ہے تمہارا حق بنتا ہے شکریہ ادا کرو وکیلوں کا کہ تمہیں کچھ ادب سکھایا تم تو گستاخ ٹولا ہو خود کہہ رہے ہو ہم گستاخ ہیں تو اپنوں پر کیس کرواؤ کیونکہ تم کہہ رہے ہو کہ سب گستاخیاں تم کرتے ہو اپنوں پر کرواؤ پھر ان پر کیوں کروا رکھا ہے منہ سے خود کو گستاخ کہہ رہے ہو اور کیس دوسروں پر وہ شرم کرو ایمان سے کہتا ہوں اگر اسلام وہی ہے جو تمہارے پاس ہے تو پھر اس ایسے اسلام سے کفر بہتر ہے یہ کفر سے بدتر اسلام ہے اس کو اسلام کہو گے اور آگے پھر کیا کہہ رہا ہے اپنے ذاکروں اپنے تقریر کرنے والے مقررین سے کہتا ہے وہ آپ کی غیر ذمہ دارانہ جملوں کی وجہ سے تباہی فنائی پھر گئی ہے تباہی فنائی پھر گئی ہے شرم نہیں آتی تمہیں اسلام کی تباہی خدا کی تباہی معذ اللہ رسولوں کی تباہی قرآن کی تباہی اہل بیت کی تباہی صحابہ کی اور خود تمہاری تباہی تمہارے مقررین کی وجہ سے ہوئی اور پرچہ دوسروں پر کرواتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو کوٹوں تک حکومت تک یہ خبر پہنچنی ضروری ہے یہ پہنچانے کے لیے ہی میں بیان کر رہا ہوں کہ حکومت والوں یہ نہ سمجھو سب بدھو بیٹھے ہیں آگے پھر کہہ رہا ہے صرف مشکلات آپ لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں اپنوں سے کہہ رہا ہے مشکلات آپ لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں صرف آپ کی وجہ سے اس کا مطلب ہے پھر مشکلات جو ہیں وہ دوسروں کی وجہ سے نہیں ہیں تو جنہوں نے جنہوں نے تمہیں مشکلات میں ڈال رکھا ہے عذاب بنا رکھا ہے تم تمہارے لیے اور انشاءاللہ لگتا یہ ہے کہ یہاں تو مشکلات پکی ہیں اگلے جہان کی بھی پکی ہیں تمہارے لیے اور وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہیں جہنم دائمی تمہارا انتظار کر رہی ہے کیونکہ خود کہہ رہے ہو مشکلات آپ لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں چرب زبانی داد لینے کے لیے فیس بڑھانے کے لیے ریٹنگ بڑھانے کے لیے تم ایسا کرتے ہو لو معلوم ہوا ان کے سارے جو ہیں وہ ریٹ بڑھانے والے ریٹ فیس والے ہیں اور میں پوچھتا ہوں حسین ماتم کرنے والا تمہیں شرم نہیں آتی سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے حسین پاک پیسے لینے کے لیے گئے تھے تو پیسے کے لیے خود کہہ رہا ہے کہ پیسے کے لیے سارا کام کرتے ہو تم پیسے کے لیے کرتے ہو تو حسین کے لیے سینے پر ہاتھ کیوں مارتے ہو اس کا مطلب ہے تمہارا ہاتھ ادھر مارنا پیسے کے لیے آ جا آ جا زبان تیری ہے ہماری نہیں ہے تو خود کہہ رہا ہے جی، جی۔ مارا چاہتا ہے حسین کے لیے میں اپنے سینے کو پیٹ رہا ہوں نہیں پیسہ ہے پیسہ جی۔ ہے ریٹ ہے فیس اور آگے تو اس نے ناک کاٹ دی ہے سبزیوں کی کہتا ہے اگر آج اگر یزید اپنا سٹیج ادھر لگا لے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے واہ بھائی واہ بھائی آج اگر یزید اپنا سٹیج ادھر لگا لے اور وہ کہے میں تمہیں ڈالروں میں دینا چاہتا ہوں تو یہ سارے ادھر چلے جائیں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے یہ سارے میرے بھائی یہ کسی باہر کے بندے کی بات نہیں ہے اتنا بڑا ذمہ دار بندہ ہے آخر جس کو ڈاکٹر کے مقابلے میں مدعی بنا کر اٹھایا گیا ہے وہ کتنا بڑا بندہ ہوگا کتنا با اعتماد شخصیت ہوگی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جدید ڈالر لے کر بیٹھ جائے تو سارے شیعہ ذاکر مجتہد مقررین علماء مشائخ کرام بدرگان دین یہ سارے کے سارے یزید کے قدموں میں جا کر گر جائیں گے اور کہیں گے تو حسین ہے ہائے ہائے ہائے یہ کہہ رہا ہے معلوم ہوا اور الحمدللہ ہم پہلے یہ کہتے ہیں یہ پیسے کا ہی مذہب ہے اور سنو میں تم پر ایک اعتراض کرتا ہوں اس کا جواب دو تم نے کہا تم نے جو اللہ کے ساتھ کیا ابھی بیان ہوا قرآن کے ساتھ کیا ابھی بیان ہوا نبیوں کے ساتھ کیا ابھی بیان ہوا اسلام کے ساتھ کیا ابھی بیان ہوا جس طرح تم علی کو مانتے ہو اگر علی اسی طرح معاذ اللہ اسی طرح کہتے تھے اور کرتے تھے تو بتاؤ یزید اگر علی کو اللہ نہیں مانتا تو برا کیوں ہے پھر علی نہیں مانتا علی کو نہیں مانتا یزید فرد کرو علی کو یزید نہیں مانتا کس طرح نہیں مانتا جس طرح تم مانتے ہو تو بتاؤ یزید برا بن سکتا ہے یزید کا جرم پھر کیا ہے یزید کہتا ہے میں تو علی کو بندہ مانتا ہوں خدا نہیں مانتا تم کہتے ہو علی خدا خدا منواتا تھا ممبروں پر کھڑے ہو کر خدا منواتا تھا اور بتاؤ یزید علی کو خدا ماننے والا نہیں ہے پھر یزید مومن ہے یا تو مومن ہے یزید کہتا ہے علی خدا کا بندہ ہے تو کہتا ہے یہ خدا ہے بتا یزید مومن بنے گا یا تو مومن بنے گا پھر دوسری بات بتا حسین کا عقیدہ کس کے ساتھ ملے گا حسین علی کو خدا سمجھتے تھے پتا تو تھا یہ میرا باپ ہے جی۔ پاک حسین کو پتا تھا نا علی میرا باپ ہے جی، کہ نہیں تھا پتا تھا نا اور وہ یہ جانتے تھے کہ خدا کی اولاد نہیں ہوتی باپ نہیں ہوتا ہے تو اس کا صاحب مطلب یہ نکلا کہ حسین نے جس طرح علی کو مانا تم نے اس طرح نہ مانا جی۔ تو اس کا مطلب ہے نہ تم حسین کے نہ علی کے نہ اہل بیت نہ صحابہ نہ تم کسی کے نہیں تم صرف چھڑکنے کے ہو جی۔ اسی لیے تمہارے ہاتھ میں چمٹا رہتا ہے اور اسی سے پتا چلا ان کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ اصل میں لا الہ علی ہے لا الہ الا علی ہے الا اللہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں اب میرے مسلمان بھائیوں میں نے یہ سخت جملے جو استعمال کیے ہیں یہ ہر ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بولنے ضروری ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے صحابہ اور اس کے پاک دین قرآن کے لیے ایسی بکواسات جب سنتا ہے تو وہ تو مجبور ہے کہ اگر برا نہیں بولتا تو ایمان چلا جائے گا اس کا سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہاں میں یہ بات بچ کرتا چلوں اے مقدس اے نامقدس تو تو کہہ رہا ہے تو سمجھا رہا ہے آج کے اپنے چھوٹے میاں صاحب کو سوال یہ ہے کہ جو تیرے چھوٹے میاں کہہ رہے ہیں وہ تو بڑے میاں پہلے سب کہہ چکے ہیں تو کہہ رہا ہے یہ آصف الوی کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ تو جو قرآن کو غلط کہتا ہے بتا کون صحیح کرے گا قرآن کو آصف الوی اپنے آصف الوی کو کہہ رہا ہے یہ آصف الوی ان کا شیعہ ہے اس نے کوئی قرآن کو غلط کہا ہے تو یہ اس کو کہتا ہے بتا یہ آیت کریمہ جس کو تو غلط کہہ رہا ہے تو تو اس کو صحیح کرے گا پھر کون صحیح کرے گا اس کا مطلب ہے اب بتا قرآن کو آج سے غلط کہہ رہا ہے تو اس کی تو سرزنش کر رہا ہے تو تیرے بڑے جو ہیں پچھلی میں حوالے سارے بتا چکا ہوں تیرے سارے بڑے جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں قرآن قرآن غلط ہے تو آصف الوی کو تو یہ سمجھا رہا ہے پچھلوں کو کیا کرے گا ہاں ان ان, ان کی سردنش کیسے ہوگی چتراول اس کی تو چتراول کر رہا ہے تو ان کی کیسے ہوگی بات نہیں سمجھے میری اس کے بعد وہ ہماری مجبوری ہے ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ جب خدا رسول کو گالیاں ایسی بدترین نکالی جائیں حدیث شریف میں آتا ہے اے میرے محبوب میں نے لوگوں کو پیدا کیا اور یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں یا اللہ کریم کیسے گالیاں دیتے ہیں فرمایا میری اولاد نہیں ہے یہ میری اولاد بناتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کا بیٹا بنانا کہنا کسی کو یہ سب گالیاں دینا ہے انہوں نے علی کو بیٹا کہا جی۔ کہہ رہا ہے نا تو خدا کو گالیاں دے رہا ہے جو خدا کو گالیاں دے رہا ہے اس خبیص پر لانت ہم نہ کرے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اس کے اقوال پر اس کے مذہب پر اس اس کے کی ذات پر لانت بھیجنی یہ ہمارا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے لیکن سنو ایجنسیاں کہہ رہی ہیں مجھے جو خبر پہنچی کہ پاکستان میں شیعہ سنی کی آگ جلائی جا رہی ہے جی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آگ تمہاری طرف سے جلائی جا رہی ہے جی۔ جب تمہیں پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے بے لگام ہیں اور یہ بے لگامی کے ساتھ عام بول رہے ہیں تو تم نے ہمارے مذہب کی بات کو گستاخی بنا کر پرچہ کٹوایا تو اس کا تو پھر صاف مطلب یہ نکلا کہ تم اللہ رسول کو چٹی سفید گالیاں ملک میں دلوانا چاہتے ہو تو پھر دیکھ لو تم خود ذمہ دار ہو گے ورنہ ڈاکٹر اشرف کو باہر نکالو اس وجہ سے جی۔ اس پر اور پرچے بناؤ ہمارے مذہب کی بات کا پرچہ نہ بناؤ خطا کی نسبت کا مسئلہ ہم نے واضح کر دیا اس کی اہل بیت کی طرف نسبت کرنا کوئی گستاخی نہیں گناہ کی نسبت کرنا گستاخی ہے خطا کی نسبت گستاخی نہیں ہے ذلت اور لغزش اور جن چیزوں کو میں نے رسالے میں ثابت کیا ہے وہ ہمارے عقیدے کی بات ہے اور تمہارے کو لڑکیوں کو لڑکوں کو ایسے مسئلے ہوں ڈاکٹر کے ساتھ وہ پرچے کراؤ کو قتل و غارت کے فرد ہوں وہ پرچے کراؤ تمہارے ساتھ بغاوت کرتا ہو وہ پرچے کراؤ ہمارے مذہب کی بات کو تم نے جب توہیر قرار دیا اور پرچہ بنایا اس کا مطلب ہے تم نے جانبداری کی جبکہ جمہوری حکومت مذہبی طور پر غیر جانبدار ہوتی ہے تم کوئی جواز نہیں رکھتے آئین کے تحت کہ کسی کے مذہب کو جرم قرار دو چاہے لاکھ دوسرا کہتا رہے تمہیں اتنا شعور تمیز نہیں کہ وہاں بھی ہر مذہب والا بول کے وہاں بھی کی کیا تخصیص ہے ہر مذہب والا دوسرے کو گستاخ کہتا ہے دوسرے کے مذہب کو گستاخی کہتا ہے وہاں بھی شیوں کو شیعہ وہابیوں کو بریلوی وہ ان کو وہ ان کو ہر مذہب والا کہتا ہے اسی وجہ سے تو دوسرے مذہب کو وہ چھوڑا ہوا ہے اس نے تو اگر یہی دیکھنا ہے کہ فلاں مذہب والا شخص فلاں کو گستاخ کہتا ہے پھر سب پر پرچے بناؤ وہابیوں کو اندر کرو شیوں کو اندر کرو بریلویوں کو اندر کرو تمہیں اتنا بھی تمیز نہیں ہے چل پڑے تو ملک چلانے کے لیے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اس کیس کو خارج کرو ورنہ ان سب کو ہمارے سامنے لاؤ تم عدالت بناؤ ہم بیٹھتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں ان کے بقول ہم ثابت کر چکے ہیں کرتے کیا ہیں ہم کر چکے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے مقررین گستاخ ہیں توحید کے بھی گستاخ ہیں رسالت کے بھی گستاخ ہیں صحابہ کے بھی گستاخ ہیں البید کے بھی گستاخ ہیں جب یہ مان چکے ہیں پرچے ان پر کیوں نہیں دیتے یہ جتنی دفعات بنی ہوئی ہیں سب ان پر لگتی ہیں تمہیں پتہ ہے حکومت والو تمہیں پتا ہے میں تم سے آئین زیادہ جانتا ہوں اور قانون زیادہ جانتا ہوں اگر میرے سامنے تم آؤ گے تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں میں تمہیں صاف کہہ رہا ہوں تم اپنے آئین کے خلاف چل رہے ہو خدا را ملک میں جذبات بھڑکانے والی بات مت کرو یہ تم جذبات کو آگ لگا رہے ہو جان بوجھ کر آگ لگا رہے ہو اور ہم پھر بھی امن پسند لوگ ہیں کیونکہ ہمارے مذہب میں لڑائی فساد کی اجازت نہیں ہے اہل سنت و جماعت کے مذہب میں باقی سب لڑائی اور فساد والے ہیں ہمارا مذہب امن والا ہے تو ہم قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں تمہارا قانون جس طرح کا ہے یہودی نظام ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس نظام کے مطابق اس کو خارج کرو اور ان پر مقدمات درج کرو مقدس کاظمی سمیت ان سب بزرگوں کو اندر بٹھا دو اور ان کی جتنی کتابیں جن کے اندر قرآن کی توہین ہے اہل بیت صحابہ کے متعلق بکواسات ہیں جبکہ تم خود اب نیا قانون بھی بنا چکے ہو کہ چار خلیفوں کے ساتھ رضی اللہ عنہم اور علیہ السلام وغیرہ حضور کے ازواج متحرات کے ساتھ کہنا ہے اور انہوں نے انکار کیا ہوا ہے لہذا یہ تمہارے قانون سے بغاوت کیے ہوئے ہیں جب بغاوت کیے ہوئے ہیں تو ان پر بغاوت کے کیس بناؤ توہینوں کے کیس الگ بنتے ہیں بغاوت کے کیس الگ بنتے ہیں اتنا بے لگام مت کرو اور یہ بھی معلوم ہے کہ کرونا کے دنوں دنوں میں تم نے این کے جلوس نکلوائے اپنی نگرانی میں یاد رکھو یہ ستیلی ماں والا جو تمہارا جان رویہ ہے یہ بہت غلط نتائج دے گا یہاں کوئی ایسا کام مت کرنے دو اور مت کرو کہ جس سے ملک میں فسادات کھڑے ہوں ہم پہلے پہلے ایسی بات کر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے آنے والے خطرات ٹل جائیں جی۔ آنے والے خطرات ٹل جائیں اگر کوئی مائی کا لال شیوں میں سے حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے دی جائے توڑ پیش کرے جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں ہم خون معاف کرتے ہیں ان کو اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا اور آخر میں میں سنی عوام کو خبردار کرنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کا حال خود معلوم کر لو جو ایسے گستاخوں سے داد لے رہے ہیں امداد لے رہے ہیں ایسوں کے ساتھ شامل ہو کر پھر اس مسئلے کو گستاخی قرار دے رہے ہیں تو سمجھو یہ کیا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو بغل میں لے جو گٹر سے نکل رہا ہو اور ناسوں میں ناک میں اس کے ایک ایک چھٹا ٹٹی پڑی ہوئی ہو منہ میں سر سے لے کر پاؤں تک سب گندی گندی غلازت ہی غلاوزت میں ملوث ہو اس کو بغل میں لے کر کہے ارے فلاں کا خیال رکھو اس کے کپڑوں میں پسینے کی بو بہت ہے شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے کوئی پنڈی وال ہے کوئی کھوتے وال ہے کوئی کہاں کا وال ہے کوئی کہاں کا وال ہے میں ان والوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح تمہیں شرم نہیں آتی ایک طرف تو ایسے گستاخوں کے ساتھ ہو کہ جن کی گستاخی کے آگے گستاخی ممکن ہی نہیں ہے اور دوسری طرف پسینے کی بدبو آتی ہے تمہیں اور پسینے کی بدبو سے دور رہنے کے لوگوں کو ترس دیتے ہو بچو ایسے لوگوں سے یہ نیم رافضی ہیں اللہ جل شان ہو ہم مسلمانوں کو اپنے دین اسلام اور مذہب حق اہل سنت و جماعت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان الحمدللہ